محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامين اكرام اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبی علیہ مسلاط وسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا یہ سلسلہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر ابو الانبیاء سیدنا آدم علا نبینا علیہ سلاۃ وسلام سے شروع ہوا اور جا پہنچا سرور کونین آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں خاتم الانبیاء ہیں خاتم الرسل ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد ایسی بات نہیں ہے کہ قوموں کو ہدایت کی ضرورت نہیں قوموں کو کتاب سمجھانے کی اور حدیث بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے سے بنسبت آج زیادہ ضرورت ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو تو بند کر دیا لیکن اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو پیدا فرمایا خلفاء کو پیدا فرمایا اور اہل حق کا وہ طبقہ کسی باطل کو دیکھ کر سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن باطل سے کمپرومائز اور مصالحت نہیں کر سکتا ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے طبقے کو رکھتے ہیں دنیا کے کسی ملک کی کوئی فوج اگر اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے تو حکومتیں اس کے لیے بڑی سہولتیں فراہم کرتی ہیں ہندوستان کی ملٹری ہے کئی چیزوں میں اس کے لیے ٹیکس نہیں ہے ہوائی جہاز کے کرائے میں کنسیشن ہے ریلوے یاترا میں ریلوے سفر میں اس کو کنسیشن ہے اس کو بہت کم داموں میں حکومت چیزیں فروخت کرتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ڈیفنس اسکول اس نے قائم کیے ہیں ہندوستان کی بجٹ کا بہت بڑا حصہ ملٹری کے لیے اور ڈیفنس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے ان کی ہر چیز کا خیال حکومت کرتی ہے دین اسلام کے قلعے کے جو محافظ ہیں اور اس کے جو سپاہی ہیں اور اس کے جو فوجی ہیں وہ علماء کرام ہیں وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور خلفاء ہیں حکومت عیسائی ہو حکومت یہودی ہو حکومت سیکولر ہو جمہوری ہو اس سے کوئی مطلب نہیں اللہ کی حکومت زندہ قائم دائم اور باقی ہے اللہ تبارک تعالی اپنے دین اسلام کے قلعے کے جو محافظ ہیں چوکیدار ہیں باڈی گارڈ ہیں اور فوجی ہیں تو دنیا کی حکومتیں اپنی فوجیوں کے مقام کو بلند کرتی ہیں اور ان کے لیے سہولتیں دیتی ہیں تو اللہ تبارک تعالی اپنے دین اسلام کے قلعے کے جو محافظ فوجی ہیں چوکی دار ہیں ان کا مقام اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ان کے جاگنے کو بھی عبادت کہا ان کے سونے کو بھی عبادت کہا کہا کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں وہ مجلسوں کو قائم کرتے ہیں اللہ ان کی مجلسوں کے ختم کرنے سے پہلے ان کی مغفرت کے پروانے اہل مجلس کو عنایت کر دیتے ہیں اور جب مجلسوں کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پر بچھا کر ان کا اکرام کرو اور ان کا احترام کرو ان کی دعاؤں پر اللہ تبارک تعالیٰ ستر ستر ہزار فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی دعائیا جملہ کہے تو تم ان کو آمین کہنا ایک عابد جو عالم نہیں ہے اگر وہ ستر سال عبادت کرتا ہے اور اس میں پلک جھپکے بغیر وہ عبادت کرتا ہے علماء نے کہا کہ عابد کی عبادت ستر سالہ اور عالم کا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا اللہ کی کتاب میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اس کا ایک لمحہ عابد کی ستر سالہ عبادت پر بھاری ہے حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فقیح فقی اشد من اشد علی شیطان من الفی عابد ایک سمجھدار عبادت کرنے والا علم اور فن اور ہنر رکھنے والا یعنی قرآن اور حدیث کو جاننے والا ایسا عابد ہزار عابدوں کے مقابلے میں اس کی عبادت بھاری ہے حضرت باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے کلام پاک کے جاننے والے حدیث پاک کے جاننے والے اپنے زمانے میں مشہور تھے کہ یہ اہل علم بھی ہیں اور اہل ولایت بھی ہیں تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ والے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھی نے ان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھی اور اتنا دیکھا کہ جب تک وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے یا دائیں بائیں لیفٹ رائٹ مڑ نہیں گئے وہاں تک انہوں نے ان کو دیکھا تو چنانچہ روایت میں آتا ہے واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے انتقال کے بعد اور اس ساتھی کے انتقال کے بعد ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلوں کے اندر وہ ٹہل رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے ساتھی نے پوچھا تو اتنا بڑا عابد اور زاہد تو نہیں تھا اللہ والا نہیں تھا لیکن اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دے دیا تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایک مرتبہ باعزید جا رہے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ با اہل علم ہیں اہل ولایت ہیں متقی ہیں قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں تیرے کہنے پر باندھ کر میں دیکھتا رہا اللہ کو یہ دیکھنا پسند آ گیا اللہ نے کہا میرے ولی کو دیکھا ہے اور میرے قرآن و حدیث کے جاننے والے کو دیکھا ہے تجھ پر میری عزت و جلالت کی قسم میری جہنم حرام ہے اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا کیا بہت جو ہے آلہ کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی جب مرتا ہے تو کوئی وراثت چھوڑ کر مرتا ہے کوئی جائیداد کوئی باغ کوئی بنگلہ کوئی زمین کوئی تجوری میں خزانہ کوئی سونا اور کوئی چاندی اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلاط و تسلیم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو علم کی وراثت کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس علم کو لینے والے اہل علم ہیں علماء کرام ہیں وہ انما لم یورسو دیناروں والا درہما اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلاط و تسلیم جب دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں تو دینار اور درہم کو نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور وراثت کون لیتا ہے اگر اونر مر جائے تو کرایہ دار لیتا ہے پڑوس مر جائے تو پڑوس لیتا ہے وراثت کے جو حقدار ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں علماء کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم دین کو قرآن کو اور حدیث کو انہوں نے بطور وراثت کے پایا ہے اسی لیے حضرات صحابہ کرام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ انہوں نے علم دین حاصل کیا مکت المکرمہ کے حالات کیا تھے قدم قدم پر ستایا جا رہا تھا اون کی اوجھڑی ڈالی جا رہی تھی راستوں کے اندر کانٹے ڈالے جا رہے تھے شیب ابھی طالب کے اندر قید کیا جا رہا تھا ماں کے سینوں سے ان کے بچوں کو جدا کیا جا رہا تھا تائف کی سرزمین گواہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں مبارک کو لہو لہان کیا گیا اتنا سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروا کے پاس دار ارقم نام کا ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو علم دین سکھایا کرتے تھے قرآن سکھایا کرتے تھے حدیث سکھایا کرتے تھے نبی کی لاکھوں ذمہ داریاں ہیں نبی انسانیت سکھانے آیا ہے سیاست سکھانے آیا ہے حکومت سکھانے آیا ہے قضاوت سکھانے آیا ہے ملٹری کے احکام سکھانے آیا ہے کسان کے احکام سکھانے آیا ہے تاجروں کے احکام سکھانے آیا ہے غریبوں کے احکام سکھانے آیا ہے مالداروں کے احکام سکھانے آیا ہے غرض ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک جو جو چیزیں پیش آ سکتی تھیں یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی ان احکامات کو بیان کرے اگر انسان مریخ پر پہنچتا ہے اطارت پر پہنچتا ہے زحل پر پہنچتا ہے چاند پر کمندے ڈالتا ہے سمندر کی گہرائی میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں نماز پڑھنے کے روزہ رکھنے کے یہ نبی کی ذمہ داری ہے لیکن کلام پاک کھول کر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ جہاں کہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ان پڑھوں میں امیوں میں ایک نبی کو انہی میں سے بھیجا اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ علم لائق برتنوں کو بنائے وہ پہلا کام یہ ہے کہ دل اور دماغ کو صاف کرے اس لیے کہ اگر گندا آدمی کلام پاک کو پڑھتا ہے گندا ذہن والا حدیث پاک کو پڑھتا ہے معنی اور مطلب غلط لے سکتا ہے اس میں سیکس لے سکتا ہے اس میں دہشت گردی لے سکتا ہے ہندوستان کے پروین تگاڑیا نے بھی کلام پاک کو پڑھا ہندوستان کے اندر خواجہ اجمیری نے بھی کلام پاک کو پڑھا اور بغداد اور جو ہے سمرخن اور بخارا کے بزرگوں نے بھی اور ہندوستان کے مدارس میں بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے لیکن پروین تو گاڑیا کو وشوا ہندو پریشد کے آدمیوں کو کلام پاک دہشت گردی کا کلام لگتا ہے اس کے اندر خون نظر آتا ہے خرابا نظر آتا ہے فساد نظر آتا ہے اس لیے کہ دل اور دماغ میں کفر بھرا ہوا ہے برتن اگر گندا ہو اس گندے برتن میں دودھ بھی ڈالا جائے دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے برتن اگر گندا ہو اس کے اندر شہد ڈالا جائے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے تو نبی کی پہلی ذمہ داری اللہ نے کلام پاک میں یہ بیان فرمائی کہ یوزکیم کہ وہ دل اور دماغ کو دھوتا ہے اور یتلو علیہ ان کے اوپر کلام پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے وہ یو المحم الکتاب اور کتاب کو سکھاتا ہے یہ کتاب کا سکھانا چاہے حالات زمین و آسمان کی طرف سے خلاف آ جائیں مخالف آ جائیں طوفان آ جائیں زلزلے آ جائیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر کے لیے اس کام سے منہ نہیں موڑا مکت المکرمہ کے اندر خواجہ ابو طالب کے سامنے اہل عرب نے ایک فارمولہ رکھا اور فارمولہ یہ رکھا کہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں حکومت ہم دیں گے سلطنت ہم دیں گے مال دیں گے دولت دیں گے اگر کسی حسینہ سے بیاہ کرنا چاہے حسینہ سے آپ کا بیاہ کر دیں گے اور اگر نہیں دماغ خراب ہے اس کا کسی حکیم سے علاج کریں گے لیکن آپ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہماری بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے کلام پاک سنانا چھوڑ دے نبوت اور رسالت کے احکامات کو بیان کرنا چھوڑ دے خواجہ ابو طالب جو آپ کی سرپرستی کر رہے تھے آپ کی کفالت اور وکالت دنیا میں فرما رہے تھے آپ نے جا کر کافروں کی طرف سے یہ فارمولہ پیش کیا جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا اے میرے چچا میں جانتا ہوں کہ آپ کے احسانات مجھ پر زمین و آسمان سے زیادہ ہیں اور ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں لیکن میرے چچا مجھ پر اللہ نے جو کام کو سونپا ہے یو المحم الکتاب کہ میں مدرسوں کو قائم کروں میں کلام پاک کو سکھاؤں میں نبوت اور رسالت کے فرائض کو انجام دوں میں دعوت و تبلیغ کا فریض انجام دوں اے میرے چچا یاد رکھ لیجئے کہ اگر چاند کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور سورج کو ڈائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے یا دونوں ہاتھوں میں دونوں چیزوں کو رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر کے لیے آپ اس کام سے سے جدا ہو جائیں الگ ہو جائیں چچا یاد رکھ لو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں چاند اور سورج کو ٹکرا سکتا ہوں لیکن اس تعلیم کتاب اور تدریس کتاب سے میں ہرگز پل بھر کے لیے جدا نہیں ہو سکتا کافروں کی مکے کے زمانے سے کوشش یہی رہی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو توڑ دیا جائے کتاب سے توڑ دیا جائے حدیث سے توڑ دیا جائے دار ارقم سے توڑ دیا جائے مکت المکرمہ میں کوئی مہمان آتا مکے کے کافر لوگ سب سے پہلے جا کر ان کے کانوں میں یہی بات کہتے دیکھو یہاں ایک ساحر رہتا ہے ایک جادوگر رہتا ہے ایک کاہن رہتا ہے تم مکے میں جہاں چاہے جانا جس بازار میں چاہے کاروبار کرنا لیکن خبردار اس کاہن سے ملنا نہیں اور اس جادوگر سے ملنا نہیں ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوا کرتی تھی مدینت المنورہ ہجرت کر کے گئے وہاں بھی یہود اور وہاں بھی نصارہ نے یہی کوشش کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانی پیدا کی جائے کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھی گئی کہ آپ کا حضرت ابن معلوم الحاظ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ جائے ناجائز تعلقات ہیں کبھی آپ کو ساحر کبھی آپ کو کاہن کبھی آپ کو شاعر وہ کون سی قلا بازیاں تھیں وہ کون سے الزامات تھے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگائے گئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی طرف سے دفاع کرتا تھا وما ہوا بقولی شاعر ولا بقولی کاہن وہ شاعر نہیں ہے وہ کاہن نہیں ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربی کا بھی تیرے رب کی قسم ہے نون کی قسم ہے اور اس قلم کی قسم ہے جس سے نوشت تقدیر لکھا جاتا ہے تقدیر کے امور کو لکھا جاتا ہے اللہ نے اس کی قسم کھا کر بتائی کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے یہ مجنون نہیں ہے اسی وقت سے کافروں کا اسلام دشمنوں کا مسلمان دشمنوں کا یہ جو ہے زور رہا ہے یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ امت کو قوموں کو نبی سے توڑ دیا جائے کتاب سے رشتے کو منقطع کر دیا جائے اور اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے اس لیے حضرات صحابہ کرام جنہوں نے بلا واسطہ کبھی دار ارخم میں کبھی صفا کے چبوترے پر بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر قربانیاں دے کر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھوک نے اتنا ستایا اتنا ستایا کہ میں مرغی کے بیماری کی طرح کہ جس پر دورہ پڑتا ہو میں سڑک پر بیٹھ گیا ابو بکر میرے پر سے گزر گئے عمر میرے پر سے گزر گئے اور صحابہ میرے پر سے گزر گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے کبے کی بیماری مرغی کی بیماری دورہ پڑا ہے اس زمانے میں یہ بیماری آتی تو گردن پر پنجا رگڑ کر مڑوڑا جاتا اور اس کا علاج کیا جاتا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے بھوک کی وجہ سے میری کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو اپنے فخر و فاقہ بتانے کے لیے میں نے یہ حالت کی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی حکیم ہیں اور جسمانی حکیم ہیں آپ نے میرے مرض کو پہچان لیا فرمایا ابو ہریرا آؤ اس کے بعد دودھ کا ہدیہ آیا تو سارا واقعہ آپ جانتے ہیں اتنی قربانیاں دی حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اور کلام پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے اسی لیے امت کا اتفاق ہے صحابت و کل ابول صحابہ کرام تمام کے تمام حق پرست ہیں صحابہ کرام اللہ والے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ان کی لڑائی کے قصے تاریخ کی کتابوں میں سیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں پوچھنے والے نے بڑی عقل مندی سے اور چالاکی سے اور چابک دستی سے کام لیا اور پوچھا بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نما جن کے اندر اختلاف آسمان تک چھوا ہوا تھا پوچھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھانپ لیا سوال کرنے والے کی حواثت نفس کو دل کے کینے کو اور دل کی برائی کو اور دل کی سیاہی کو پہچان لیا بجائے اس کے کہ وہ یہ جواب دیتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ حق پر ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ان بزرگوں کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو رب عزت کی جلالت کی قسم حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جہاد کر رہے تھے سوار ہو رہے تھے اس گھوڑے کی ناک سے جو ریٹ نکل رہی تھی اور اس گھوڑے کے پیروں سے چابک سے جو دھول نکل رہی تھی فرمایا قیامت تک کے آنے والے اولیاء قیامت تک کے آنے والے ابدال قیامت تک کے آنے والے اختاب حضرت امیر معاویہ کے تصوف کا ان کے تقوے کا ان کی تہجد کا ان کے روزوں کا ان کی زکوٰۃ کا ان کی تلاوت کا اور ان کے ذکر کا مقابلہ کرنا دور کی بات فرمایا کہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی پیر پر رکھنے والی دھول اور ناک سے نکلنے والا ریٹ کا مقابلہ وقت کا قطب اور غوث اور ابدال نہیں کر سکتا یہ مقام اللہ نے کیوں دیا حضرات صحابہ کرام کا اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نے بلا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا تھا آپ کی وراثت کو حاصل کیا تھا صحابہ کرام کو اگر کوئی جھوٹا کہتا ہے صحابہ کرام کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے صحابہ کرام کو اگر کوئی برے نام سے یاد کرتا ہے اگر کوئی انہیں گنہگار کہتا ہے اگر کوئی انہیں فاسق کہتا ہے اگر کوئی انہیں فاجر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم دین کی وہ کڑی جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہم تک وہاں سے لے کر آج تک ہم ہمیں پہنچی تو اس کڑی کا اہم ذریعہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے سنا اگر ان کو گنہگار کہہ دیا جائے اگر ان کو کہہ دیا جائے اگر ان کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو علم دین کی یہ کڑی بیکار ہو جاتی ہے مدارس گرائے جانے کے لائق ہو جاتے ہیں علماء قتل کیے جانے کے لائق ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم دین کی کڑیوں سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام وہ تابعین وہ طب تابعین وہ ائمہ تمام کے مقام کو بلند کیا اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا اللہ نے ان کے مقامات کو بیان کیا ان کی فضیلتوں اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کی جو روح ہے اس امت کی جو جان ہے جیسے حضرات انبیاء علیہ السلاط وسلام کے زمانے میں نبی اس امت کی جان ہوا کرتا تھا اس امت کی روح ہوا کرتا تھا چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب اس امت کی جو روح ہے بھائی ایک آدمی اگر وضو کرنے کے لائق نہیں تو وضو کے بدل کیا ہے تیمم ہے اگر آدمی تیمم کو ختم کر دے اور وضو بھی نہ ہو سکے تو باقی کہاں سے حاصل کرے گا نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں کلام پاک کو سمجھانے والا نہیں حدیث پاک کو بیان کرنے والا نہیں اور ان پر سے اعتبار اٹھا دیا جائے اعتماد اٹھا دیا جائے تو پھر قوم ہدایت کہاں سے حاصل کرے گی پھر قوم رہبری کہاں سے حاصل کرے گی اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کڑی کے بڑی عظمتیں بیان کی بڑی فضیلتیں بیان کی اور بڑی خوبیاں بیان کی حضرات آپ کے دل میں داڑھی والوں کی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو آپ مدارس کے چندہ کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو آپ نے جو ہے مکاتب میں پڑھنے والے اور مدارس میں پڑھنے والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا ہو اگر آپ کے یہاں ایک حسین لڑکی ہو اور اس لڑکی کو آپ سافٹ ویئر انجینئر تلاش کرتے ہو داڑی مڈا حرام زیادہ تلاش کرتے ہو رشوت اور تلاش کرتے ہو سوت کھا کر اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا تلاش کرتے ہو آپ کے سامنے بلال کے نائب کا اگرچہ کوئی مقام نہیں آپ کے سامنے ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے اس چھبا پہننے والے اماما لگانے والے کا آپ کے پاس کوئی مقام نہ ہو کوئی درجہ نہ ہو آپ کے سامنے وہ بوسیدہ عمارتیں کہ جن پر کیوں نہ ہوا کئی سال ہو گیا وہ بوسیدہ عمارتوں میں بسنے والے غریب اور خستہ فقیر آدمی اور بوریوں پر بیٹھنے والے خال اللہ اور خال رسول کی سدائیں لگانے والے آپ ذاتی اور خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود آپ نے نہ پہچانا ہو نہ پہچانا ہوا ہو لیکن دھوپ میں رہنے والا چھاؤں کی قدر کو جانتا ہے اور سردی میں رہنے والا گرمی کی قدر کو جانتا ہے کڑوا کھانے والا شہد کی قدر کو جانتا ہے آپ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے چندہ مانگنے والا سفیر آپ کی نگاہ میں گرا ہوا ملا گرا ہوا مولوی گرا ہوا مدرسے گرے ہوئے آپ جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی درجہ نہیں کوئی عظمت نہ ہو لیکن ان کو پہچانا یہودیوں نے ان کو پہچانا نسارا نے ان کو پہچانا اسلام دشمنوں نے ان کو پہچانا قرآن کے دشمنوں نے ان کو پہچانا حدیث کے دشمنوں نے آج تم ان ملاؤں کی قدر و قیمت امریکہ کے کتوں سے پوچھو آج ان داڑھی رکھنے والے اور امامہ رکھنے والوں کا مقام اور وزن جو ہے یورپ کے باشندوں سے خنزیر کھانے والوں سے شراب پینے والوں سے اور ضلع کرنے والوں سے پوچھو کہ ان مدارس میں پلنے والے اور بننے والوں کی قدر و قیمت کیا ہے پہلے ہی سے جانتے تھے یہ قرآن کے حاملین ہیں یہ علوم نبوت کے وارثین ہیں وہ جانتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفا ہیں انہوں نے ہر چال چلی ہر طریقے سے کوشش کی کہ امت کا اعتبار ان علماء سے کاٹ دیا جائے قوم کا رشتہ ان علماء سے کاٹ دیا جائے ان مدارس سے کاٹ دیا جائے ان اماما والوں سے ان داڑھی والوں سے وہ کاٹ دے انہوں نے ہزار مرتبہ کوشش کی لیکن ایران کی خمینی کے انقلاب کے بعد وہاں کے علماء نے جب ایران کے اندر انقلاب لایا اور امریکہ جیسی سپر پاور طاقت جس میں انارب کم اللہ کا دعویٰ کرتا تھا اور جس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی سرزمین میں جس ملک میں چاہے وہاں میں اپنے جھنڈے کو قائم کر سکتا ہوں اپنی نیٹو فوج کو وہاں بھیج سکتا ہوں وہاں پر میں اپنا من چاہا صدر بھیج سکتا ہوں وزیر اعظم بھیج سکتا ہوں جب ایران کا انقلاب آیا وہاں کے علماء نے بوریوں پر بیٹھنے والوں نے وہاں کے پیون لگے کپڑے پہننے والوں نے انقلاب کی قیادت کی اور انقلاب کے اندر کمانڈر بنے امریکہ کو اور یہ سبق پختہ ہو گیا کہ یہ بوریے پر بیٹھنے والے یہ سوکھی روٹی کھانے والے ان میں وہ طاقت ہے کہ وقت کی سپر پاور طاقت کو یہ مٹی میں ملا سکتے ہیں پھر اس کے بعد مٹھی بھر وہ طالبان جنہوں نے افغانستان کے اندر اسلامی مملکت کو قائم کیا اور اسلامی سلطنت اور ادب انصاف کا پیکر بن کر انہوں نے مظاہرہ کیا اور دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت رشیا کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا رشیا کی طاقت کو انہوں نے چاٹنے پر مجبور کر دیا تب امریکہ کا ایمان عین یقین میں بدل گیا کہ اس دنیا میں اگر کسی طاقت اس طاقت سے وقتی خدا سے کوئی ٹکر لینے والی قوم ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے ایران میں دیکھا کہ امریکہ کو شکست ان بوریا نشینوں سے ہوئی ہے امریکہ کو شکست جو ہے خاص کے اندر بیٹھنے والے قال اللہ قال رسول کی سزائے لگانے والوں سے ہوئی ہے اور رشیا ہار مانی ہے رشیا کا نقشہ عالم کے کے گلوبل سے ہٹا ہے تو انہی مٹھی بھر طالبان جو سو کی روٹی کھاتے ہیں جو پیمن لگے کپڑے پہنتے ہیں یہ مٹھی بھر وہ طالبان جن کا رشتہ کبھی مدارس سے جا کر ملتا ہے جن کا رشتہ کبھی مکاتب سے جا کر ملتا ہے جن کا رشتہ کبھی سفے کے چبوترے سے جا کر ملتا ہے اور جن کا رشتہ کبھی جا کر دار ارحم سے ملتا ہے جن کا اٹھنا جن کا بیٹھنا جن کا چلنا اور جن کا پھرنا قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے ہوتا ہو تو امریکہ اور اسلام دشمنوں نے عین حق یقین دیکھو عین یقین حق یقین کس کو کہتے ہیں ایک بات تو وہ ہے کہ مولوی آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ نے اس بات کو مان لیا آپ کے باپ کے بارے میں دنیا نے کہا یہ تمہارا باپ ہے لیکن آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے کہ یہی آپ کا باپ ہے یہی آپ کا چچا ہے یہی آپ کا ماما ہے لیکن یقین ایسا ہے کہ دن میں سورج کے ہونے نہ ہونے کا یقین ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے لیکن یہ میرا باپ ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں اس کو حق الیقین کہتے ہیں حق الیقین آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ دل اور دماغ سے یقین کی ہوئی چیز سے پختہ یقین کو فکل یقین کہتے ہیں جیسے کہ نبیوں کا ایمان آخرت پر تھا وہ حق الیقین تھا تو امریکہ اور اسلام اور مسلمان دشمنوں کو حق الیقین ہو گیا ایران کے انقلاب کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد کہ یہ بوریا نشین اور یہ مدرسوں میں سوکھی روٹی توڑنے والے یہ قال اللہ قال رسول کے اندر صبح شام کرنے والے یہ کوئی معمولی نہیں ہے ان کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے جو وقت کے آئٹم بم کی طاقت سے کہیں زیادہ خطرناک طاقت ہے وقت کے جھوٹے خداؤں اور وقت کے جو ہے زبردست طاقتوں کو ٹکر لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یونائٹیڈ نیشن کے اندر انہوں نے ایک عالمی کانفرنس کی جس میں دنیا کے چنیدہ اور سلیکٹ کر کر انہوں نے بڑے بڑے یہودیوں کو بڑے بڑے عیسائیوں کو بڑے بڑے دانشوروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ فکرے سامنے رکھی کہ ایران کے اندر جو انقلاب آیا یہ مٹھی بھر علماء کی وجہ سے آیا افغانستان کے اندر جو انقلاب آیا یہ مٹھی پر جو ہے علماء کی وجہ سے آیا کیوں کر ان علماء کا رشتہ عوام سے توڑا جائے مسلمانوں کے دلوں میں کیسے بدزنی پیدا کی جائے اور کیسے غلط فہمی پیدا کی جائے تو چنانچہ اس کانفرنس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ مسلمان اپنے اسلام سے محبت کرتا ہے مسلمان اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے مسلمان اللہ کے کعبے سے محبت کرتا ہے اگر مسلمان کو کہا جائے کہ اس کعبے کو چھوڑ دے مسلمان مر سکتا ہے کعبے کو چھوڑ نہیں سکتا مسلمان کو کہا جائے کہ نبی کی محبت کو دل سے نکال دے مسلمان اپنی ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے اولاد کو قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کی محبت وہ قربانی کا بکرا نہیں بنا بلی کا بکرا نہیں بنا سکتا تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ دو اسلام بنائے جائیں ایک اسلام وہ جو حضرات صاحب کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا اور ایک اسلام وہ جو سیکولر اسلام جو جمہوری اسلام جو کفر سے مصالحت کرنے والا امریکہ سے مصالحت کرنے والا وقت کے حالات کے سامنے سلنڈر ہونے والا وقت کے حالات کے مطابق قرآن کو بدلنے والا احکامات کو بدلنے والا تو چنانچہ وہاں پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسے اسلام کو پیش کیا جائے جو اسلام سیکولر اسلام ہو جو اسلام جمہوری اسلام ہو اور یہ اسلام قرآن کو نہ مانتا ہو یہ اسلام حدیث کو نہ مانتا ہو ایمان تو لاتا ہو قرآن پر لیکن قرآن کو نہ مانتا ہو ایمان لاتا ہو حدیث پر لیکن حدیث کو نہ مانتا ہو ایمان لاتا ہو پیغمبروں پر لیکن پیغمبروں کی تعلیمات کو نہ مانتا ہو چنانچہ انہوں نے اس کی تبلیغ کے لیے پرچار کے لیے ہر زمانے کے اندر زمیر فروش ملا مل جاتے ہیں منافق مل جاتے ہیں آستین کے سام مل جاتے ہیں غلام محمد قادی یعنی کون تھا غیر مقلدوں کے جو سربراہ تھے یہ کون تھے یہ وہ تھے جو انگریزوں کے چارہ کرنے والے لوگ تھے زمین فروش لوگ تھے اور ایمان فروش لوگ تھے انہیں کچھ مسلمانوں کے آستین کے سامنے اور انہوں نے اسلام کی تشریح کرنی شروع کر دی کہ اسلام ایک لچکتا ہوا اور اسلام کے اندر جو احکامات ہیں اس کے اندر لچک ہے اس کے اندر دم ہے حالات کے مطابق اسلام کے اندر احکامات کے اندر تبدیلی آئے گی چڑھتی سورج کی پوجا کرنی چاہیے حالات جیسے آئے حالات کے تحت اسلام کو کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بنانا چاہیے یہ کہہ کر ایک نئے اسلام کا تعارف کرایا اس کے لیے امریکہ نے کلام پاک کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گھڑا امریکہ نے مجددوں کے مقابلے میں جھوٹے مجدد پیدا کیے محدثوں کے مقابلے میں جھوٹے محدث پیدا کیے پھر اس کے بعد فتوے کے تعلق سے پردے کے تعلق سے داڑھی کے تعلق سے امت کے اندر خلفشار پیدا کیا پھل پچار پیدا کرنے کے اندر پیدا کرنے کے بعد امت کے اندر انتشار پیدا کیا کبھی عمرانہ کے کیس کو لے کر کبھی خسر اپنی بہو کے ساتھ بلاکار کرنے کو کے کیس کو لے کر کبھی گڑیا اور فوجی کے کیس کو لے کر ان فتو کو امت نے میڈیا کے ذریعے سے لا کر علما کے اندر علما اور قوم کے درمیان بدزنی پیدا کرنا اور ان کے اندر بدگمانی پیدا کرنا دیکھو قصور قصر نے کیا ہے غلطی قصر نے کی ہے سسرے نے کی ہے اور سزا جو ہے شوہر کو دی جا رہی ہے اور بیٹے کو دی جا رہی ہے تو چنا کے فتوے آئے میراث کے بارے میں فتوا آیا اور جو لڑکے اور لڑکیاں مل کر جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں میڈیکل کی یا کالجوں میں ان جو ہے زمین فروش مسلمانوں نے آستین کے سانپوں نے وہاں سے پتوے لیے ایک بیڈ کے اندر سونے کا مسئلہ اس کے فتوے کو لیا گیا آپ جانتے ہیں کہ مستقل کی فتوے پیدا کر کر فتوے لے کر امت کے اندر انتشار پیدا کیا گیا امت کی ذہنیت کو بگاڑا گیا ہندوستان ٹائمز کے اندر ایک مسلمان عورت نے اور خود اس کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ جو مسلم ملا ہیں یہ مسلمان کے جو علماء ہیں یہ مدرسوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس قسم کے مسائل کو پیدا کر کر اپنی جیب کو گرم کرتے ہیں انگریز اپنی جو ہے چال میں کامیاب ہو گیا کبھی اسکاف کا مسئلہ کبھی نقاب کا مسئلہ کبھی جین فیملی کا مسئلہ کبھی پردے کا مسئلہ کبھی داڑھی کا مسئلہ کبھی امامے کا مسئلہ نہ ان کو پتلوں سے کچھ لینا دینا ہے نہ ان کو پردے سے کچھ لینا دینا ہے نہ ان کو امامے سے کچھ لینا دینا ہے یہ چیزیں پیدا کر کر امت میں انتشار پیدا کر کر علماء سے ناطے کو توڑنا مدارس سے رشتے کو توڑنا کیوں انہوں نے اسپین کے اندر تجربہ کیا انہوں نے سمر اندر تجربہ کیا انہوں نے بخارا کے اندر تجربہ کیا وہ بخارا جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے وہ بغداد وہ سمر جو قال اللہ قال رسول سے جس کی صبح ہوتی تھی اور جس کی شام ہوتی تھی سورج طلوع ہوتا تھا قال اللہ کے پیغام کے ساتھ اور سورج غروب ہوتا تھا قال رسول کے پیغام کے ساتھ تو وہاں انہوں نے کیا وہاں انہوں نے تجربہ کیا کہ یہاں درس گاہوں سے وہاں کے عوام کا رشتہ توڑ دیا علماء کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا علماء کو سر عام پھانسی دی جانے لگی حالات ایسے پیدا کر دیے کہ داڑھی رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا حالات ایسے پیدا کر دیے خود ہمارے ایک دیوبندی عالم جب عراق کے اندر گئے وہ عراق کی سرزمین وہ بغداد اور سمن خند اور بخارا کی سرزمین جو ہمارے علم کا گہوارہ تھا جو ہماری ولایت اور ہماری بزرگی کا گہوارہ تھا کہہ رہے تھے کہ ان مسجدوں کے اندر لائٹ میوزک بج رہی تھی یعنی مسجدوں سے بجائے تلاوت کی آواز آنے کے مسجدوں سے نماز اور روزہ زندہ ہونے کے میوزک مسجد کے اندر بج رہی تھی اور جنازے جب آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ان جنازوں کو لے کر میوزک بجا کر اور گانے بجا کر کاندھوں پر رکھ کر لاش کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے بداس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے خون خرابے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے دنیا کے اندر فساد کو ختم کیا اور برائیوں کو ختم کیا حضرت کی مزار کے پاس لاش کو لے کر ناچ رہے تھے ڈانس کر رہے تھے میوزک بچا رہے تھے یہ حالات پیدا کر دیے اسلام اور مسلمان دشمنوں نے کہ جب وہاں سے علم دین کا جنازہ نکل گیا مداری سے عربیہ پر تالے لگ گئے علماء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مسجدوں سے میوزک کی آواز آنے لگی مسجدوں کے اندر جو ہے کمزیروں کو باندھا جانے لگا مسجدوں کو کلبوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا مسجدوں کے شراب خانوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا وہاں ڈانس خانے بنائے گئے اور پھر ترکی کا انجام کیا ہوا سمرقند کا انجام کیا ہوا بخارا کا انجام کیا ہوا اور آج کا بغداد اب کا بغداد کن حالتوں سے گزر رہا ہے امریکہ کی پالیسی اسلام اور مسلمان دشمنوں کی پالیسی اور ان کی حکمت عملی ان کی مکاری اور ان کی عیاری کا یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے تو لہذا ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کا رشتہ جیسے کرنٹ اور جو ہے گھر میں آنے والی بجلی اگر اس کا رشتہ پاور ہاؤس سے کٹ جائے آپ لاکھوں روپے کا پیان لگائیں وہ پیان چلے گا نہیں آپ لاکھوں روپے کا لائٹ لگائیں خمخما لگائیں وہ چلے گا نہیں اس لیے کہ اس کا سلسلہ پاور ہاؤس سے کٹ گیا ہے اگر مسلمانوں کا رشتہ صفا کے چبوترے سے کٹ جائے گا مسلمانوں کا رشتہ دار ارقم سے کٹ جائے گا مسلمانوں کا رشتہ دار الحدیث سے کٹ جائے گا مسلمانوں کا رشتہ دار القرآن سے کٹ جائے گا مسلمان جو ہے ملا کو کہنے لگے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اور مسلمان کہنے لگے سو چوہے کھا کر بلی ہچکو گئی جا جان بوجھ کر ایسے جملے انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے درمیان چھوڑے کہ ان جملوں سے ملا کی حکارت مولوی کی حکارت مذہب اسلام کی حکارت ہو ملا کی دوڑ مسجد تک کٹ ملا روزہ گلا پڑ گیا سوچو چوہے کھا کر بلی ہچکو گئی یہ کسی بنایا یہ پریم چند نے نہیں بنایا ان جو ہے جملوں کو امریکہ کی سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان یہ جملے چھوڑے گئے کہ مولوی کو تم ملا کہو تم فتوے کی تحقیر کرو آج بھی اسی ہفتے میں گزشتہ ہفتے میں اسی تملور کی سرزمین کے اندر کتنے سیکولر اور جمہوری مسلمان جو جنہوں نے بش کے ہاتھ پر بیعت کی جنہوں نے امریکہ کے ایمان کو گلے سے لگایا اور سینے سے لگایا کتنے لوگ تھے ابھی جو ہے انگریزی اخباروں کے اندر اردو اخباروں کے اندر انہوں نے فتوے کے خلاف لکھا انہوں نے شریعت کے خلاف لکھا کولار کے ایک ادیب نے ابھی جو ہے ملاؤں کے خلاف لکھا اور کہا کہ یہ زمانہ فتوے کا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہ علماء چودہ سو سال پہلے اگر کا توق امت کے گلے میں پہنائیں گے یہ امت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اب جو ہے وشواس لے کر جنگ کریں گے اب جو ہے تصدیق کے دانے لے کر جنگ کریں گے یہ امت پسپا ہو جائے گی امت کو فوجی اور ملٹری ٹریننگ لینی چاہیے آئٹم بام بنانا سیکھنا چاہیے ڈیفنس کرنا سیکھنا چاہیے کبھی مسواک کا مذاق اڑایا گیا کبھی تصدیق کے دانوں کا مذاق اڑایا گیا کبھی ملا کا مذاق اڑایا گیا کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا گیا کبھی امانے کا مذاق اڑایا گیا یہی وہ سیکولر مسلمان ہیں جو بش اور ٹونی بلیر کے ہاتھ پر ایمان لیا ہے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر جو بیت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن یہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے بش کے ہاتھ پر ایمان لے آئے یہ ٹونی بلیئر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے یہ امریکہ اور یورپ کا بنایا ہوا اور فرانس کا بنایا ہوا ایمان کو انہوں نے گلے سے لگا لیا پھر انہوں نے ایک تحریک شروع کی کیا تحریک اسی مسجد کے اندر یہاں بھی وہ تحریک جاری ہے کہ قرآن پاک عربی کو سیکھ کر خود تم سیکھو خود پڑھو یعنی کلام پاک نہ ملا کی جاگیر ہے نہ مدرسے کی جاگیر ہے نہ مفتی کی جاگیر ہے نہ مفسر کی جاگیر ہے کلام پاک دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے تم عربی کو سیکھو گرامر کو سیکھو کلام پاک کو خود پڑھو اور جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو یہ امریکہ کی پالیسی ہے اور اہل عرب عربی زبان جاننے والے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کو رکھ دیتا غار ہرا میں اللہ تبارک تعالیٰ غار شور میں رکھ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کسی پہاڑ پر رکھ دیتا اور کہتا کہ عربی لوگوں تم اس کلام پاک کو اٹھا لینا پڑھ لینا سمجھ لینا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر تھا اپنی فصاحت پر تھا اپنی بلاغت پر تھا اللہ تعالیٰ وہ اہل عرب جو اپنے آپ کو عربی اور دوسرے دنیا والوں کو اجمی اجمی کے معنی گونگا مکہ بول نہیں سکتا ان کو کہا کہ تم اپنے آپ سے قرآن نہ سمجھو اپنے آپ سے قرآن نہ پڑھو یو عالم کتاب نبی تمہیں کتاب پڑھائے گا نبی تمہیں کتاب سمجھائے گا نبی کے بتانے کے موافق تم اللہ کی کتاب کو سمجھو اللہ کی کتاب کو پڑھو نماز کو پڑھو اپنی مرضی کا دخل نہ دو لیکن امریکہ نے سیکولر مسلمان اور سیکولر علماء کے ذریعے سے امت کے اندر علماء سے رشتے کو توڑنے کے لیے تحریک چلائی کہ تم جو ہے عربی کی گرامر کو سیکھو عربی زبان کو سیکھو کلام پاک کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرو کلام پاک اور حدیث کو خود سے پڑھنے کی کوشش کرو دیکھنے میں اچھی بات ہے کہ ہر مسلمان کلام پاک کو پڑھنے لگے گا ہر مسلمان حدیث پاک کو سمجھنے لگے گا وہی حشر ہوگا جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر ہوا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا بلاکار کیا ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ جنا کیا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کلام پاک کو خود سے سمجھنے کے نتیجے میں اس نے یہ کہا کہ کلام پاک نے یہ کہا وہ ہند حافظ وبین او میں اپنی بیوی کے سامنے اور ان لوڈیوں کے سامنے کہ جو لوڈیاں ان کی ملکیت میں ہیں جج سے کہا کہ جج صاحب میں اپنی بیٹیوں کا بلاکار کرنے کا حقدار ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں جنا کر سکتا ہوں ان کے سامنے شرمگاہ کھول سکتا ہوں اس لیے کہ کلام پاک کا اٹھارہواں پارا سورہ کے پہلا رکو اللہ نے کلام پاک میں کہا وبی الحمدی ہند حافظ وہ اہل ایمان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ علا ازمال مگر اس شرمگاہ کو اپنی بیوی کے سامنے کھول سکتے ہیں او ماں ایمان مگر وہ جو ان کی ملکی میں ہیں جج صاحب یہ بتائیے یہ لڑکیاں یہ میری بیٹیاں ان کو کس نے جنا ان کو کس نے پیدا کیا یہ بیمار ہوتی ہیں تو کون دوا دیتا ہے اس اسکول کے اندر ایڈمیشن ڈونیشن کون دیتا ہے ان کی فیسوں کو کون بھرتا ہے ان کے بھلے برے کی تمیز کون کرتا ہے جج صاحب میں نہ ان کو کھانا دیتا ہوں کپڑا دیتا ہوں تو جیسے لونڈی کے بھلے برے کی تمیز مالک کرتا ہے تو ان لونڈیوں کی بھی بھلے برے کی تمیز میں کرتا ہوں تو لہذا جیسے ان لونڈیوں کے سامنے شرمندہ کھولنا جائز ان سے بلاکار کرنا اور ان کے ساتھ ہم بستری اور مباشرت کرنا جائز جج صاحب کلام پاک کہتا ہے وما ملکت ایمان کہ جو ہماری لونڈیاں ہیں یہ لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ میں زنا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہوں کلام پاک کو انسان خود سمجھنے لگے گا تو اس کی بیٹی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی من فل قرآن کلام پاک کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی انسان اپنی عقل سے کوئی بات کہتا ہے چاہیے کہ پہلے اپنا ریزرویشن جہنم میں کر لے اور پھر کلام پاک کے بارے میں بعد میں کہے کسی کو مجال نہیں نہ پیران پیر کو نہ کسی قطب کو نہ کسی ابدال کو نہ کسی مفسر کو خود نبیوں کو پیغمبروں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ دین اسلام بنائیں دین اسلام کے اندر کوئی چیز گھڑے نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو قوم تک پہنچائے امت تک پہنچائیں نبی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں تو امریکہ نے یہ چال پوری دنیا کے اندر پھیلائی کہ تم جو ہے ڈکشنری کے ذریعے سے تم عربی لینگویج کو عربی زبان کو سیکھو اور کلام پاک کو خود پڑھو یہ تمام چیزیں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ قوم کے اندر بدکمانی پیدا کر دی جائے جب میں قرآن پڑھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں تو میرے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کی کیا ضرورت اس کی اماں راتوں کو روتی ہے اس کے بھائی بہن کھاتے وقت بلکتے ہیں تو ایسے میں میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو مدرسے کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ قید کی زندگی ہے وہ بوریا نشینی کی زندگی ہے یہ تحریک امریکہ نے چلائی اور یورپ نے چلائی یہودیوں نے نسارا نے چلائی اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے اور چھپے کل مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد کا واقعہ کہ مغرب کی نماز ہونے کے بعد ایک داڑی مڈا اپنے بیٹے کو لے کر یہاں جو ہے سب کے درمیان دوسری جماعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہمارے مسجد کے ایک ممبر نے ان سے کہا کہ جس مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے وہاں پر دوسری جماعت نہیں کی جاتی کہنے لگا میں نے بخاری میں پڑھا ہے میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے ایسے جماعت کر سکتے ہیں بخاری تو نے پڑھی جب وہ نہیں مانا تو وہ صاحب کو لے کر میرے پاس آئے کہا کہ حضرت آپ ان کو بتائیے کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو جاتی ہے وہاں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے میں نے کہا کہ جماعت کی بات بعد میں کریں گے آپ کو داڑھی کی کوئی حدیث نہیں ملی آپ کو یہود و نصارہ کے لیے نکالنے کی کوئی حدیث نہیں ملی تو وہ گھبرا گیا کہنے لگا نہیں اب یہاں پر ہم اس مسئلے میں نہیں آئے ہیں نہیں میں نے کہا کہ پائلٹ کا یونیفارم پہنتا ہے جھاڑو دینے والا اپنا یونیفارم پہنتا ہے آٹو چلانے والا اپنا یونیفارم پہنتا ہے امامت اتنی گئی گزری کہ داڑی مڈا امامت کرنے لگے انچٹ کر شرم گاہ دکھانے والا اپنی امامت کرنے لگے نہیں صاحب آپ کو یہ بتانا پڑے گا بہرحال بہت اصرار کرنے لگا تو جب اس نے کہا کہ بخاری میں اور حدیثوں میں میں نے پڑھا ہے میں نے کہا آپ کو بخاری شریف پڑھنی آتی ہے اس نے کہا آتی ہے میں نے کمرے سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا بخاری شریف منگائی اور اس کا ایک صفا کھولا آپ ایک لائن پڑھ کر بتائیے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم شاید اس کا پیشاب نکل گیا ہوگا اس کا پاجامہ گندا ہو گیا ہوگا تھر تھر تھر تھر تھر کانپنے لگا میں نے کہا نالائق جب تو عبارت نہیں پڑھ سکتا الفاظ نہیں پڑھ سکتا تو مانا کیا جانے گا مطلب کیا جانے گا مسجدیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک محلے کی مسجد ہوتی ہے ایک سوکھ اور بازار کی مسجد ہوتی ہے بہرحال میں نے اس کو سمجھایا تو یہ وہ آدمی تھا جو اس جو ہے بش پر ایمان لایا ہوا تھا یہ سیکولر ایمان لایا ہوا تھا یہ جمہوری ایمان لایا ہوا تھا کسی مدرسے کو اس نے یہ کہا ہندوستان کے اندر دین ہے ہی نہیں ہندوستان میں اسلام ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب لاکھوں کروڑوں روپے جو چندہ مدارس کو دیا جا رہا ہے یہ بیکار ہے مدرسوں میں جو لاکھوں فضلہ نکل رہے ہیں وہ بیکار ہے یہ خال اللہ خال رسول کی سدائیں بیکار ہیں یہ زندہ چوبیس گھنٹے نہیں بیتے ہیں اس واقعے پر یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے تو جب یہ پالیسیاں کرتا گیا جھوٹا قرآن اس نے نکالا سلمان رشدی کو اس نے پیدا کیا تسلیمہ نسرین کو اس نے پیدا کیا جھوٹے مجدد کو اس نے پیدا کیا جھوٹے نبیوں کو اس نے پیدا کیا آسین کے سام کو اس نے پیدا کیا تو جب کامیابی کسی حد تک اس کو نہیں ملی جتنا وہ چاہتا تھا تو آخر اس کے ترکش میں جو تیر تھا اس تیر کو اس نے چلا دیا کہ دیکھو لوگوں یہ داڑھی والے دہشت گرد ہوتے ہیں یہ ملا دہشت گرد ہوتا ہے یہ امامے والے دہشت گرد ہوتے ہیں اور آج کے کم وقت لوگ آج کے بھولے بھالے لوگ بے وقوف لوگ امریکہ کی میڈیا پر ایسے ایمان لے کر آئے جیسے گویا آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے جیتے جاتے کل کی خبر کیا ہے بغداد میں کیا ہوا کل بوسینیا میں کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا ہماری ماؤں کو لوٹنے والے کیا دہشت گرد نہیں ہیں ہماری بہنوں کی آبرو لوٹنے والے ہماری اسلامی مملکت اور کلچر تہذیب اور تمدن پر ڈاکہ ڈالنے والے او امن کے پیمبر ہیں وہ جو ہے اخلاق سکھانے والے ہیں جنہوں نے دبئی کو عالمی منڈی بنا کر فہاشی کا اڈا بنا دیا عیاشی کا اڈا بنا دیا جن کی کوشش یہ ہے کہ اسلامی مملکت جمہوری ایمان کو قبول کر لیں اور جمہوری اسلام کو قبول کر لیں کیا ہو گیا ہماری سمجھ کو کیا ہو گیا ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہماری دانش کو علم کو فراست کو حکمت کو تف ہے لالت ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا انکار کرتے ہو عراق کے اندر کون خون کراوا کر رہا ہے افغانستان کے اندر کون خون کراوا کر رہا ہے بوسینیا کے اندر کون خون کراوا کر رہا ہے مسلمانوں کی آبرو سے کون کھیل رہا ہے مسلمانوں کی آبرو سے کھیلنے والا خون کراوا کرنے والا مسجدوں کو کلب میں تبدیل تبدیل کرنے والا نائٹ کلبوں میں تبدیل کرنے والا ناچ گانوں کے اڈوں میں بدلنے والا شراب خانوں کے اڈوں میں بدلنے والا رنڈیوں کے اڈوں میں بدلنے والا یہ امن کا پیامبر ہے اور وہ مٹھی بھر داڑی والے وہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی عزت و جلالت کی قسم افغانستان کی سرزمین کے اندر جب یہ مٹھی بھر فقیر طالبان جن کا رشتہ دار رقم سے جا کر ملتا تھا اور جن کا رشتہ جا کر صفا کے چبوترے سے ملتا تھا جو طالبان علوم نبوت کے حامی تھے علمبردار تھے اپنی حکومت کے دوران ایک ناحق کوئی قتل ہوا ہو ایک عورت کی آبرو لٹی ہو ایک شراب کا پیالہ پیا گیا ہو ایک سنیما گھر آباد ہوا ہو سنیما گھروں کو عیاشی کے اڈوں کو شراب خانوں کو بند کرنے والے عیاشی کے اڈوں کو بند کرنے والے نئے کلبوں کو بند کرنے والے افغانستان کی سرزمین کے اندر کوئی کارخانہ نہیں ہے دنیا میں آپ کو ہزاروں چیزوں کے اندر ہزاروں میڈ ان نام ملیں گے میڈ ان چائنا ملے گا میڈ ان کوریا ملے گا made in U S A ملے گا میڈ ان انڈیا ملے گا تمام چیزیں ملیں گی لیکن میڈ ان افغانستان کا ایک پیالہ نہیں ملے گا میڈ ان افغانستان کا ایک لوٹا نہیں ملے گا کہ جہاں کی صنعت اور حرفت تباہ ہو گئی برباد ہو گئی یہ چاہ سکتے تھے تو بامیان کے بتوں کے ٹکڑوں کو بیچ کر کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کما سکتے تھے اس کو چائنا نے طلب کیا تھا اس کو سنگاپور نے مانگا تھا اس کو یورپ نے مانگا تھا توڑ تو دیا یہ پرزے دے دو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے انہوں نے کہا ہم نے بت کو بھی توڑ دیا ان کے کو بھی باقی نہیں رکھیں گے وہاں پر افیم اور گانجے کی کاشت کی جاتی تھی افیم اور گانجا انسان کے لیے زہر ہے اور سب میں قاتل ہے انہوں نے ان کی جو ہے کاشت پر آگ لگا دی پابندی لگا دی اور کہا کہ ہماری دور حکومت کے اندر اگر کوئی انسان اور انسانیت کا قاتل گانجے اور افیم کا بیپار کرتا ہے دنیا میں سب سے فرسٹ کوالٹی کی افیم اور گانجا اور ہیروئن افغانستان کے اندر کاشت کی جاتی تھی انہوں نے اس کاشت کو ختم کیا کہا کہ ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ایسی دولت کی ضرورت نہیں کہ ایسا غریب ملک کہ جس پر اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگا دی وہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا وہ افیم اور گانجے کا ویپار کروڑوں ڈالر وہ کما سکتا تھا بامیان کے بتوں کے ٹکڑوں کو فروخت کر کر وہ قیامت تک کے لیے امیر بن سکتا تھا جس نے عمارت کو ٹکرایا جس نے سلطنت کو ٹکرایا جس نے حکومت کی گدی کو ٹکرایا جس نے روپیوں کو ٹکرایا جس نے قتل عام کو روکا جس نے عورتوں کی آبرو اور عزت کو بچایا جس نے ہماری ماں اور بہنوں کے سروں پر آنچل رکھا جس نے انسانیت کو پیدا کیا جس نے بے حیائی کے اڈوں کو ختم کیا جس نے فحاشی کے اڈے کو ختم کیا جس نے شراب کے دور دورے کو ختم کیا پوری دنیا میں پبلسٹی کی گئی پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ختم کیا گیا یہ دہشت گرد ہیں طالبان دہشت گردی کا دوسرا ترجمہ ٹیلیریزم کا دوسرا ترجمہ دنیا کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ طالبان کا دوسرا ترجمہ کیا ہے دہشت گردی ہے آج کیا قتل و غارت گری کو ختم کرنے کا نام دہشت گردی ہے کیا آج بے حیائی کو ختم کرنے کا نام دہشت گردی ہے کیا آج نماز کو قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے کیا آج اللہ کے دین کو قائم کر اور یہ جو لاکھوں کا خون بہا رہے ہیں یہ جو ملکوں پر قبضہ کر رہے ہیں یہ جو کویت کے پیٹرول کے جو ہے کنو اور چشموں کے اندر آگ لگا رہے ہیں یہ امن کے لمبردار ہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری سمجھوں کو تو انہوں نے اپنے ترکش کا آخری تیر نکالا اور نکال کر وہ تیر دنیا کے اوپر پھینکا جیسا نمرود حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام سے بات چیت کر کر ہار گیا منازع کر کر ہار گیا اور مکالمہ کر کر ہار گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب کے اندر سورج کو ڈبوتا ہے اے نمرود اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال اور جو ہے مشرق کے اندر سورج کو غروب کرا کرا تو فبوہیت الزی کفر قرآن کہتا ہے کہ وہ ہکا بکا رہ گیا لیکن جب سامنے والا ہکا بکا رہتا ہے تو آخری جو تیر ہوتا ہے اس کے کمان کا اس کے ترکش کا وہ چلاتا ہے جیسے نمرود نے اپنے آخری تیر کو آسمان کی طرف پھینکا تو اس امریکہ نے آخری تیر کو پھینکا یہ داڑھی والے یہ طالبان یہ موریا نشین یہ خال اللہ خال رسول پڑھنے والے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں یہاں پر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے یہاں قتل و غارت گری ستا جاتی ہے یہ سکہ انہوں نے جو ہے دنیا کے سامنے پھینکا یہ چارہ ڈالا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے علماء کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جائے داڑھی والوں کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جائے امریکہ کے ایئرپورٹ سے ایک جو ہے ہوائی جہاز پرواز کرتا ہے پرواز کے چند گھنٹوں کے اندر وہ ہوائی جہاز واپس آتا ہے کیا قصور کوئی بم پھٹ گیا کیا قصور اس کے پائلٹ کا اغوا کیا گیا نہیں کوئی قصور نہیں دو داڑی والے آپس کے اندر موبائل میں بات کر رہے تھے دنیا کے یہ امپریشن دینے کے لیے دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان داڑھی والوں سے اڑتی ہوئی ہوائی جہازوں کے اندر خطرہ ہے ان داڑی والوں سے بحری جہازوں کو خطرہ ہے ان داڑی والوں سے لندن کی جو ہے زیر زمین چلنے والی ٹرینوں کو خطرہ ہے ان داڑی والوں سے مملکتوں کو خطرہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو خطرہ ہے ان داڑھی والوں سے دنیا کے امن کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ تیر انہوں نے نے چلایا اور اس کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اس کا جواب بھی امن سے دیا گیا اس کا جواب بھی سلامتی سے دیا گیا اس کا جواب بھی قرآن حدیث سے دیا گیا تو پھر لالچ دلایا گیا اسی ہندوستان کے اندر مولانا جمیل الیاسی جو جو ہے امریکہ کے پروردہ ہیں نرسما راؤ کے زمانے میں جو کانگریس کا ایک نیتا تھا خدا نے اسے بری زندگی اور بری موت دی جس نے بابری مسجد کی شہادت کو جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مگر مچ کے آنسو بہا کر دنیا سے چلا گیا گیا نرسما راؤ کے زمانے میں یہ جمیل الیاسی نرسما راؤ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ان مسجدوں کو اپنے قبضے میں کر لو ان کو قبضہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اگر تم مسجد پر قبضے کی بات کرو گے یہ مسلمان جان دے دیں گے ایک بابری مسجد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک عیدگاہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو دنیا ہندوستان کی لاکھوں مسجدیں یہ دے دیں گے یہ نہیں دیں گے تو جمیل الیاسی جو ابھی زندہ ہے جس کا بیٹا شعیب الیاسی مونٹ موسٹ وانٹیڈ جس نے سیریل ٹی وی کے اندر زی ٹی وی کے اندر بنایا یہ اسی کا باپ ہے جمیل الیاسی نرسما راؤ کا پالتو کتا تھا اس نے کہا کہ مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے ملاؤں کو قبضہ کرنا پڑے گا مولویوں کو قبضہ کرنا پڑے گا علماء کے سامنے چارہ ڈالا کہا کہ مولوی کو ملنے والی تنخواہ ایک بھنگی کی تنخواہ سے کم ہے ایک چپراسی کی تنخواہ سے کم ہے ہم علماء کو ان کا مقام دینا چاہتے ہیں ہم علماء کو ان کا درجہ دینا چاہتے ہیں تم علماء کو ستاؤ تم علماء کی پگڑیوں سے کھیلو تم علماء کے ساتھ حقارت والا معاملہ کرو لیکن یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے پرچم کو لہرایا ہوا ہے یہ وہ علماء ہیں جو تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کے سروں پر عزت اور عفت اور کا آنچل ڈالا ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں جو کشمیر کی بیٹیوں کی آبرو کے لٹنے کے بعد میدان کے اندر جہاد کے میدان میں قدم رکھنے والے کیا یہ فلموں میں کام کرنے والے لوگ تھے یا وہ امیر لوگ تھے یا وزارت کی میں بیٹھنے والے تھے کون تھے کشمیر کی ماں اور بہنوں کے سروں پر رکھنے والا وہ کون تھا بوسینیا کے زندہ درگور کرنے والی بیٹیوں پر رونے والا وہ کون تھا افغانستان کی سرزمین کے اندر بمباری کی جا رہی تھی ان کی ہمدردی کرنے والا وہ کون تھا کہ فلسطین کی سرزمین کے اندر جب خون کا دریا بہایا گیا تو میدان عمل کے اندر آ کر امریکہ کا مقابلہ کرنے والا جن کی تم ہیئر اسٹائل اپنا رہے ہو اور جن کو تم اپنا اپنا سمجھ رہے ہو اور جن کا آڈوگراف لینے کے لیے مر رہے ہو اور جن کا فوٹو اپنے گھر میں لٹکا رہے ہو کون سے برے وقت کے اندر یہ کام آئے ہیں علماء کی تاریخ صحابہ کی تاریخ ہمارے علما کی تاریخ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہمارے اکابرین کی تاریخ بہار کے علاقے میں آج میں دورہ کر کے آیا ہوں کچھ مہینے پہلے ان آنکھوں سے میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایسے مدرسے سے کہ جہاں پر سڑک نہیں ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے جہاں پر کھانے پینے کا نظم نہیں ہے محتمین کے چھوٹے چھوٹے بچے بیوی جو ہے ڈلیوری ہونے والی ہے لیکن محتمین ان بچوں کی خیر خواہی کے لیے ان کے روٹی کی روزی کی فکر کرنے کے لیے وہ چلا جاتا ہے کبھی بامبئی چلا جاتا ہے وہ کبھی کلکتہ چلا جاتا ہے ایک جو ہے بچے بیمار رہتے ہیں ان کے بیوی کو ڈلیوری کا وقت ہے لیکن ان طالبان علوم نبوت کی خاطر وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے تم مذاق اڑاؤ لیکن آج ان یتیموں کے سروں پر ڈپٹ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے تو یہی اہل علم ہے آج اگر امت کی ماں اور بہنوں کے سروں پر عزت اور عفت کا آنچل رکھنے والا اگر کوئی ہے تو یہی ہے آج کون سی وہ تحریکیں ہیں امریکہ کی وہ گوری چمڑی والی اور سنہری بال والی دو دو ڈالر کے اندر اپنی عصمت کو فروخت کرتی ہیں ہندوستان کا وہ نوجوان جس کی کالی کلوٹی بیوی ہے وہ امریکہ کے اندر جاتا ہے وہ یورپ میں جاتا ہے وہ فرانس میں جاتا ہے وہاں نہ اس کی ماں دیکھتی ہے نہ وہاں اس کا باپ دیکھتا ہے نہ وہاں اس کا بھائی دیکھتا ہے دو ڈالر میں گوری چمڑی والی اور سنہرے بالوں والوں کے ساتھ وہ اپنی رات کو بتا سکتا ہے وہ کون سی طاقت ہے کہ خواہ خانوں کے سامنے گزر کر یہ نوجوان اپنی نگاہوں کو کل ساڑی اے مومنوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہ کو نیچے ڈال کر چلا جاتا ہے وہ کون سی طاقت ہے کہ امریکہ کے اندر پانی پانی جو ہے ہے ہے سستا مہنگا اور شراب سستی ہے لیکن وہ کون سی طاقت ہے کہ ہندوستان کا مکاتب سے فیض یافتہ مدارس سے فیض یافتہ مسلمان نوجوان ان خانوں سے شراب خانوں سے گزرتا ہے نوز بلّہ ہی ذالک پڑھ کر گزر جاتا ہے کلبوں سے گزرتا ہے نوز بلّہ ہی ذالک پڑھ کر گزر جاتا ہے ہندوستان کی عورت اپنے برقع کو نقاب کو نیٹی بنا رہی ہے فرانس کے اندر جہاں رنڈیاں برسر عام ایسے بازاروں کے اندر کہ جہاں پر کپڑا پہننے پر پینالٹی لگتی ہے کپڑا پہننے پر جو ہے وہاں پر جرمانہ لگایا جاتا ہے اور وہاں پہننے پر جو ہے جرمانہ لگایا جاتا ہے ایسے علاقے میں ایک ہندوست کی رہنے والی مسلم لڑکی وہاں کی عدالتوں کے اندر نخاب کے بارے میں مقدمات جو ہے دائر کرتی ہے وہ کون سی طاقت ہے وہ کون سی قوت ہے یہی مدارس عربیہ کا فیض ہے یہی اہل علم کا فیض ہے یہی بوریے پر بیٹھنے والوں کا فیض ہے یہی قال اللہ اور قال رسول کا درد دینے والوں کا فیض ہے یہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کن فتوے کی بنیاد پر اور کون سے قول کی بنیاد پر اپنے جان کو جان افریق کے حوالے کر دیا اور جان شہادت نوش کر دیا کہ حضرت ٹیپو سلطان کی بیوی نہیں تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان کے بچے نہیں تھے کہ حضرت ٹیپو سلطان کا قلعہ نہیں تھا انگریزوں سے مصالحت کر کر وہ کیا اچھی زندگی نہیں گزار سکتے تھے اور ہندوستان کا بہادر شاہ ظفر کون سی زندگی نہیں گزار سکتا تھا اسے اپنے ملک کے اندر دو گز زمین نہ مل سکی ڈیڑھ گز کپڑا نہیں مل سکا یہ کون سے علماء کا نتیجہ تھا یہ کون سی تربیت کا نتیجہ تھا یہ علماء کی طاقت تھی یہ علماء کی قوت تھی لیکن علماء غربت کی زندگی ضرور گزاریں گے پیٹ پر پتھر ضرور باندھیں گے علماء اپنی خون کی قربانی دیں گے جمیل الیاسی جیسے ہزاروں آ جائیں مجھے یاد ہے میں پڑھ کر نیا نیا آیا تھا میرے امتحان کا زمانہ تھا میرے آزمائش کا زمانہ تھا میری تنگستی اور مفلسی کا زمانہ تھا جمیل الیاسی نے یہ پیغام دیا تھا کہ ائمہ کرام کو حکومت سے تنخواہ ملے گی وقف بورڈ سے تنخواہ ملے گی اور معذنین کو حکومت سے تنخواہ ملے گی نہ کمیٹی ان کو نکالے گی نہ محلے والے ان کو نکالیں گے اللہ کی عزت جلالت کی قسم یہ غربت میں پلنے والے یہ افلاس میں پلنے والے یہ تندسی میں پلنے والے یہ صدقوں میں پلنے والے یہ جو ہے چہلم کے کھانوں پر پلنے والے انہوں نے حکومت کی اس اسکیم کو ٹھکرا دیا کہا ہمیں غریبی در جو ہے پسند ہے ہمیں و فاقہ پسند ہے ہم شیو ابھی طالب کی زندگی کو لگا لیں گے ہم جو ہے تائب کی زندگی کو لگا لیں گے لیکن حکومت کے نرسما راؤ کتے تو جمیل الیاسی کو بھیج کر ہمیں جو ہے جو ہے لالچ نہیں دلا سکتا تو چنانچہ وہ اسکیم ختم ہو گئی ابھی حال میں یو پی اے سرکار جو ہماری یو پی کے اندر ہے اس نے مدرسہ بورڈ قائم کیا اور مدرسہ بورڈ قائم کر کر کہا جب مسجدیں قبضے میں نہیں آئی تو مدرسہ بورڈ قائم کر کر کہا ان مدرسوں میں پلنے والے بچوں کو ہم وظیفہ دیں گے ان کے لیے ہم جو ہے استادوں کو لیکچرار کا مقام پروفیسر کا مقام دیں گے ان کی تنخواہیں تیس تیس چالیس چالیس ہزار دیں گے یہ مدرسے کے وہ ملا جن کو تم گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو یو پی کے بعض مدرسے ایسے ہیں آج بھی ان کی تنخواہ ڈیڑھ ہزار پونے دو ہزار روپے ہے آپ کی گلیوں کے بھنگیوں کی تنخواہوں سے آمدنی سے ان کی کم ہے لیکن قربان جائے ان علماء کرام کے حقانیت پر ان علماء کرام کے تخوے پر یو پی اے حکومت کی سرکار کی اسکیم پر مدرسہ بورڈ کو مسلم پرسن اللہ نے ریجیکٹ کر دیا علماء نے ریجیکٹ کر دیا ہم پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں کتنے کتنے طریقوں سے آزمایا گیا کتنے کتنے طریقوں سے مساجد پر قبضے کی کوشش کی گئی مدارس کو اپنے ہینڈ اوور کرنے کی کوشش کی گئی کبھی ائمہ کی تنخواہ کا لالچ دلا کر کبھی جو ہے کے سامنے چارہ ڈال کر کبھی مدرسہ بورڈ قائم کر کر مختلف چیزیں مختلف جو ہے ہتھیارات مختلف قسم کا چارہ آج جو ہے ڈالا گیا اللہ کا کرم ہے یہ بوریا نشین علماء کا صدقہ ہے یہ پیمن لگے کپڑے پہننے والوں کا صدقہ ہے لوگوں تم گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا تو دیکھو آسمان کے فرشتے ان کو وقت کے شہنشاہ سے زیادہ قیمتی دیکھ رہے ہیں آسمان کے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں آسمان کے اندر عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان پر ناچ کر رہے ہیں اللہ نے ان کا مقام اور ان کا درجہ اتنا بلند کیا ہے چنانچہ انہی کوششوں میں سے اس کی کوشش یہ رہی یہی ہے کہ مدارس کے تعلق سے یہ بدگمانی پیدا کر دی جائے کہ یہاں پر دہشت گردی پنپتی ہے یہاں پر جو ہے جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں ہتھیارات رکھے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سال قبل لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء کے اندر فائرنگ ہوئی کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر وفاق المدارس جو ہے ایک یونین بنائی گئی ہندوستان کے اندر حضرت مولانا فدائے ملت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل کرے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے پورے مدارس کا ایک بورڈ حضرت نے بنایا اور اس کا مرکز دارالعلوم دیوبن کو بنایا وہ بنانے کی وجہ کیا تھی بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے بارڈر پر راجستھان میں کشمیر میں اور بارڈر کے شملہ میں جو جو ہمارے مدارس ہے وہاں علماء کو پکڑ کر لے جایا جاتا تھا اور ان کو ننگا کیا جاتا تھا ان کو کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ تم تسلیم کرو کہ بارڈر پار آنے والے لوگوں کی تم تربیت کرتے ہو جب ظلم اور ستم حد سے باہر ہو گیا تب فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ہے انجمن مدارس یہ جو ہے بورڈ کو قائم کیا کہ یہ تمام مدرسے متحد رہیں گے اور ایک مدرسے والے دوسرے کی مدد کریں گے تو حکومت والے انٹیلیجنس والے ملٹری والے چاہے وہ راجستھان میں رہتا ہو چاہے وہ نیپال کے بارڈر پر رہتا ہو چاہے وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر کوئی مدرسہ رہتا ہو اگر کوئی انٹیلیجنس والا حکومت والا کسی مدرسے پر ظلم کرے گا تو تمام مدارس والے مل کر اس کو ڈیفنس کریں گے اللہ کا کرنا یہ ہوا یہ ووٹ قائم ہونے کے بعد یہ ظلم اور ستم ختم ہو گیا ہندوستان کی حد تک لیکن پڑوسی ملک پاکستان جس جہاں کے رہنے والوں کی بد عملی کا شاخسانہ کہے یا ان کے برے اعمال کا نتیجہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے امالکم حکم امال حکم تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ذمہ داروں کو پیدا کر دے گا اللہ نے پاکستان کے اندر وہاں کے برے لوگوں کی نحوست کے نتیجے میں حالانکہ بڑے بڑے اولیاء ہیں بڑے بڑے اختاب ہیں بڑے بڑے ابدال ہیں ان کے اعمال بد کی نحوست میں پرویز مشرف وہ مشرف نہیں وہ مزلل ہے جس نے خدا مان لیا امریکہ کو اور جس نے خدا مان لیا بش کو اور جو طواف کرتا ہے تو امریکہ کا کرتا ہے جو کعبہ مانتا ہے تو وائٹ ہاؤس کو مانتا ہے یہ امریکہ کا زر خرید کتا ہے یہ پالتو کتا ہے اس کتے کے ذریعے سے امریکہ نے سوچا یہ کہ اب اگر جہاد کا معاملہ کہیں اٹھ رہا ہے اب اگر کہیں دنیا کے کسی چپے میں طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جہاد کی باتیں کہی جا رہی ہیں قال اللہ قال رسول کی سدائیں لگ رہی ہیں تو یہ پاکستان کا علاقہ ہے اور یہ جو ہے پرویز مشرف کا علاقہ ہے پرویز مشرف کو لاکھوں کروڑوں ڈالر میں اس نے خرید لیا اور سب سے پہلے وہ علاقے کہ جو علاقے افغانستان کے بارڈر پر لگتے ہیں بمباری کر کر یہ کہہ کر کہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں لوگوں کا خون خرابہ کر دیا ہزاروں ہزاروں لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا پرویز مشرف قوم کے لوگوں کو یہی دھوکہ دیتا رہا کہ جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا القاعدہ ہونے کی شبہ میں یا طالبان ہونے کی شبہ میں وہ پاکستان کی جیلوں میں ہیں لیکن اس کمینے اور زلیل اور مردود نے امریکہ پر جو ایمان لے کر آیا تھا سودا کر کر ان تمام کو امریکہ کے حوالے کر دیا یہ بیچارے علماء یہ بوریے پر بیٹھنے والے یہ پیمند لگے کپڑے پہننے والے جنہوں نے کبھی ظلم کو جانا نہیں جنہوں نے کبھی تشدد کو جانا نہیں جنہوں نے کبھی دہشت گردی کو جانا نہیں گوانتا نامو بے کی جیل جو دنیا کی سب سے پرخطر جیل ہے جو خبر کی تاریخی کی یاد دلاتی ہے جو خبر کے عذاب کو یاد دلاتی ہے اس کمینے نے اس دلیل نے اور اس ملون نے علماء کرام کے بہت بڑا وہ طبقہ جو کٹر جو ہے علما تھے شدت پسند دین کے حامی تھے سنتوں کو قائم کرنے والے تھے اور خرافات کو ختم کرنے والے تھے سیکولر اسلام کا جنازہ نکالنے کی بات کہہ رہے تھے اس نے جو ہے القاعدہ کا لیبل لگا کر اور طالبان کا لیبل لگا کر جو تھے ان کو مار دیا جو گرفتار ہوئے ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا سلسلہ جب یہاں پر تھما نہیں ان لوگوں کا جوش کم نہیں ہوا اور ان لوگوں کا جذبہ کم نہیں ہوا تو پاکستان کی سرزمین کے اندر انیس سو چھیاسٹھ کے اندر ایک مسجد قائم ہوئی وہ مسجد ہمارے اکابرین نے قائم کی ہمارے بزرگوں نے قائم کی اس مسجد کا نام لال مسجد رہا رکھا گیا اس مسجد کے اندر مولانا عبداللہ صاحب حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل حضرت کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت کے حکم سے چرن پور کے رہنے والے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو اس مسجد کے اندر خطیب و امام کا عہدہ مل گیا وہ مسجد پاکستان کے اندر ایک مرکزی مقام رکھتی تھی اور ایک مرکزی جو ہے حیثیت رکھا کرتی تھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب انیس سو ستہتر کے اندر نائنٹین سیونٹی سیون میں افغانستان گئے اور وہاں انہوں نے ملا عمر سے بات چیت کی اور وہاں انہوں نے حضرت اسامہ سے بات کی جب بات کر کر آئے ان کے اندر جذب جہاد بیدار ہوا اور آنے کے بعد انہوں نے یہ فتوا شادر کیا لال مسجد کے مکتب سے مدرسے کے پلیٹ فارم سے کہ وزیرستان جو افغانستان کے بارڈر کے اندر جو علاقہ ہے ان پر جن ملٹری والوں نے بمباری کی اور جو اس بمباری کے اندر مرے وہ تو شہید ہیں اور مارنے کے اندر جو مر گئے وہ لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے انیس سو ستہتر کے اندر حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے وزیرستان کے اندر جب شہید کیا ملٹری والوں نے اور یہ فتوا صادر کیا تو لال مسجد سرخی میں آ گئی ہیڈ لائن کے اندر آ گئی چنانچہ حضرت کو جو ہے کچھ سالوں کے بعد مسجد کے سہن کے اندر شہید کر دیا گیا گولیوں سے ان جو ہے حکومت کے پالتو کتوں نے امریکہ کے پالتو سانپوں نے فائرنگ کے ذریعے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا حضرت جب تڑپ رہے تھے بلک رہے تھے آپ کو میڈیکل فیسلٹی دی جا سکتی تھی آپ کو جو ہے طبی امداد پہنچائی جا سکتی تھی لیکن جان بوجھ کر ہاسپٹل دیر لے جا کر حضرت کو جامع شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا گیا حضرت کے ایک بیٹے تھے حضرت عبد الرشید صاحب صاحب جو یونیسف کے ایک ادارے کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے وہاں کی قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور علم دین کے اندر مہارت تام رکھنے والے تھے یہ دو مولانا عبد الرشید غازی اور ان کے جو بھائی تھے ان دونوں بھائیوں کو ایک امام اور ایک کو نائب امام یہاں پر رکھ دیا گیا چنانچہ انیس سو اسی پر نو میں انہوں نے جامعہ حفصہ کے نام سے ایک جو ہے پلاٹ خرید کر وہاں پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور یہ مدرسہ عام مدرسوں سے الگ تھا وہ ایک تعلیم کے ساتھ تربیت کرنا چاہتے تھے کہ برائی کو اگر دیکھے زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکے اور اس سے پہلا والا جو مرحلہ ہے جس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا من رام ان من کرن فل ہو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اسے ہاتھوں سے روکے اس جامعہ حفصہ کی خاصت اور اس لال مسجد اور جامعہ رشیدیہ کے طلباء کی خاصیت اور مدرسوں سے یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکیں تو جب ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو تو کیا ضرورت ہے کہ برائی کو ہم تقریر سے روکیں اور برائی کو ہم تحریر سے روکیں ہم ہاتھ سے یہاں روک سکتے ہیں ان دونوں بھائیوں کا کہنا یہ تھا حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے جو فرزند عبد الرشید غازی اور ان کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ملک پاکستان بنا کس لیے بنا اسلامی مملکت کے نام پر بنا اسلام کے نام پر بنا مسلمانوں کے نام پر یہاں عیاشی نہیں ہوگی یہاں فہاشی نہیں ہوگی یہاں گندے سیڑھی نہیں بجیں گے یہاں مساج پارلر کے نام پر یہاں بیوٹی پارلر کے نام پر عفتوں کا اور آبروں کا جو ہے سودا نہیں ہوگا چلاچے یہ اپنا کام کر رہے تھے حکومت کی نگاہ میں یہ کھٹک چکے تھے اور حکومت نے حضرت مولانا عبد الرشید غازی غازی رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ بھی ٹھوک دیا تھا کہ حکومت وقت کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت عبد الرشید غازی رحمت اللہ علیہ یہ مقدمے کے اندر جیت گئے اور حکومت شکست کھا گئی لیکن حکومت کی نگاہ میں یہ پنپ رہے تھے حکومت کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے لیکن نومبر کے مہینے میں دو ہزار چھ میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر اکسٹھ مسجدوں کو غیر قانونی کہہ کر شہید کر دیا گیا ساٹھ پر ایک مسجدوں کو غیر قانونی کہہ کر شہید کر دیا گیا اور اسی پر چھ مسجدوں کو نوٹس دی گئی کہ ان مسجدوں کی جگہ کو خالی کر کر حکومت کے حوالے کر دیں چھ سو مسجدوں کی ایسی فہرست تیار کی گئی کہ اگلے کچھ سالوں میں ان مسجدوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے ایک بابری مسجد کے لیے پوری دنیا کے لوگ تل ملا رہے ہیں کہ جن علماء کے سامنے اور جو ملک اسلام کے نام پر بنا جو ملک مسلمانوں کے نام پر بنا جو ملک پران کے نام پر بنا جو ملک حدیث کے نام پر بنا جو ملک توحید اور رسالت کے نام پر بنا اس ملک کے اندر چھیاسی مسجدوں کو شہید کر دینا اس ملک کے اندر مسجدوں کو الٹیمیٹم دینا اس اس مسجد کے کے ملک اندر مسجدوں کو گرانے کی پلاننگ کرنا یہ کہاں تک برداشت کر سکتے تھے جامعہ حفصہ والے یہ کہاں تک برداشت کرتے تھے لال مسجد کے ائمہ اور خطیب اور یہ کہاں تک برداشت کر سکتے تھے وہاں کے جامعہ جو ہے رشیدیہ اللہ کے محتمی تو چنانچہ انہوں نے حکومت کو کہا اللہ کے گھر کو ڈھانا اچھی بات نہیں انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا ایک بات یاد رکھیں سب سے پہلے جب اگر کوئی بات کہی جاتی ہے وہ بات آج کے زمانے سے حساب سے کہی جاتی ہے آج اگر یہ کہا جائے ایک آدمی نے بنگلور کے اندر جہیز لیا تو کیا کہا جائے گا جہیز کے اندر اس نے ٹو ویلر لیا ہوگا جہیز کے اندر اس نے بائک لیا ہوگا جہیز کے اندر ہیرو ہونڈا اور ٹی وی ایس لیا ہوگا جہیز کے اندر اس نے ماروتی کو لیا ہوگا انڈیکا یہی نہ بات آئے گی آج کے زمانے میں کوئی جہیز لے اور آج سے جو ہے بیس سال پہلے کا جہیز تصور کرے کہ اس زمانے میں سائیکل رکشہ دیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر جو معمولی سائیکل دی جاتی تھی ایسا تو غلط بات ہے اور جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے حساب سے سمجھے جائے گی بات پاکستان کا مزاج یہ ہے کہ خاص طور سے پاکستانی لوگوں میں تشدد زیادہ ہے مزاج میں سختی زیادہ ہے کوئی بات وہ زبانی سمجھتے نہیں جب تک کہ احتجاج نہ کیا جائے جب تک کہ بلڈنگوں کو آگ نہ لگائی جائے جب تک کہ ملٹری فائرنگ نہ کرے جب تک کہ پولیس لاٹھی چارج نہ کرے حکومت کی کان پر جو اس وقت تک نہیں رینگتی جب تک ایک بڑا حادثہ پیش نہ آئے انہوں نے پر امن کوشش کی حکومت کو سمجھایا حکومت کو بتایا مسجدوں کا مقام کیا ہے مسجدوں کا مرتبہ کیا ہے جب نہیں مانا تو انہوں نے جامعہ حفصہ کے قریب ایک لائبریری تھی جو حکومت کی لائبریری تھی اس پر قبضہ کیا قبضہ کیا تو اب اس کے مالک ہونے کا دعوی عدالت میں دائر نہیں کیا بلکہ دنیا والوں کو میڈیا والوں کو بتانا تھا کہ اکسٹھ مسجدیں شہید ہو گئی میڈیا کے اندر بات نہیں آئی ایک لائبریری پر قبضہ ہوا تو میڈیا میں بات آ رہی ہے تو لوگوں سنو کہ لائبریری پر قبضہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں جگہ کی تنگی تھی ہمیں قوم جو ہے کنٹلوں ہم قوم ایکڑوں کے حساب سے زمین دیتی ہے لاکھوں کے حساب سے چندہ دیتی ہے لائبریری پر قبضہ کر کر ہم نے دنیا والوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی لائبریری پر قبضہ یقیناً نہ جائز تھا نہ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے لیکن حضرت غازی پوری حضرت غازی صاحب رحمت اللہ علیہ عبد الرشید فرمایا کرتے تھے کون یہ سمجھنے والے تھے کون یہ بات ماننے والے تھے تو دنیا کی توجہ کو اپنی طرف ہم مبزول کرانے کے لیے میڈیا کی آنکھ کو اس طرف ہم جو ہے مبزول کرانے کے لیے مجبوراً ہم نے ایک کیل اس کے اندر ٹھوکی نہیں ہم نے ایک اینٹ اس کی نکالی نہیں ہم نے اس کے اندر دعویٰ نہیں کیا لیکن لائبریری پر یقیناً ہم نے قبضہ کیا یہ کام ہم نے کیا پھر فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے سامنے بتلائیے کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی آپ کی بہن اور میری بہن اگر کسی مدرسے میں ہم بھیجتے ہو اس مدرسے کے سامنے عصمت فروشی کا اڈا ہو وہاں پر لڑکیوں کے آبرو کو داموں کے اندر ٹکوں کے اندر بیچا جاتا ہو کیا ہم ایسی اسکول میں داخل کریں گے یہاں پر جو ہے مہارانی کالج ہے ہمارے جو ہے بچپنے کے زمانے میں مشہور تھی کہ یہاں پر جو ہے آبرو لٹتی ہے عزت دار آدمی مہارانی کالج کے اندر اپنی بچیوں کو نہیں بیچا کرتے تھے اب اس وقت جو ہے وہ ہوگا تو بہرحال تو اس مدرسے کے سامنے شمیم آنٹی نام کی ایک عورت لڑکیوں کی آبرو کیا کر بیچا کرتی تھی عزت کا سودا کیا کرتی تھی اور ایک لڑکی کو بہلا کر پھسلا کر مسلمان دیندار کو وہاں اس کے کوٹے پر چھوڑ دیا گیا کسی طریقے سے چھٹکارا پا کر وہ لڑکی جامعہ حفصہ کی بہنوں کے پاس جا کر ملی اور حضرت عبد الرشید غازی کی اہلیہ محترمہ سے شکایت کی کہ مجھے یہ لالچ دیا گیا کہ مدرسے میں داخلہ دلائیں گے اور نوکری دلائیں گے یہ کہہ کر مجھے زنا کے اڈے پر فحاشی کے اڈے پر چھوڑ دیا گیا تب وہ مدرسہ آکشن لیا اس نے پھر حکومت کو پولیس کے وہ اہلکار جو اس رنڈی خانے کی اجازت جنہوں نے دے رکھی تھی اور اس رنڈی خانے پر وہ رشوت لیا کرتے تھے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا پر امن پیغام دیا پرویز مشرف کتے کے سامنے اس پیغام کو رکھا یہاں ہزاروں تالیبات پڑا کرتی ہیں ان تالیبات کے سامنے یہ رنڈی خانہ ہمارے لیے کلنک ہے اگر تمہیں چلانا ہے کراچی اور پاکستان کے کسی اور حصے میں سے منتقل کر دو اس لیے کہ ان لڑکیوں کے جو سرپرست ہے اپنی بیٹیوں کو چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی بیٹی کے قدم ڈگمگا نہ جائے کہیں ان کی بیٹی کے آبرو کا سودا نہ ہو جائے جب نہیں مانا تو شمیم آنٹی کو پکڑ کر لے کر آئے جامعہ حفصہ مارا نہیں انہیں جو ہے کوئی قتل نہیں کیا ان کی عدال ان کی جو ہے کال کوٹھیوں کے اندر ان کی لاکپ کے اندر یہ مارتے ہیں یہ لنگا کرتے ہیں یہ آبرو لوٹتے ہیں یہ علاقوں پر بمباری کرتے ہیں یہ گن پاؤڈر چھڑک کر آگ لگاتے ہیں یہ امن پسند ہیں جامعہ والوں نے شوی مانٹی کو پکڑ کر لا کر کہا دیکھو تم بھی کسی کی ماں ہو تم بھی کسی کی بیٹی ہو تم بھی کسی کی بہن ہو آنے والی بھی کسی کی بیٹی بہو ہوگی اس لیے اسے توبہ کرایا اور چلا کرایا دو رکا سلا تو توبہ نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد ایک پردہ اس کو دیا یہ توبہ کرانا دہشت گردی ہے یہ جو ہے عورتوں کی آبرو کو بچانا دہشت گردی ہے اور یہ ابرو کو بچانا دہشت گردی ہے پھر اس کے سامنے مساج پارلر کے نام سے ایک چینی عورت وہاں جو ہے مساج پارلر قائم کیا تھا وہاں کے لوگ آتے تھے اور مساج کے نام پر پورا مادر ذات برہنا ہوتے تھے یہ چینی عورتیں ان کے جسم کو رگڑا کرتی تھی جب پتا چلا جامعہ حفصہ والوں کو ان دو چینی عورتوں کو سمجھایا جب انہوں نے نہیں مانا ان کا اغوا کر کر اپنے مدرسے میں لے کر آئے آج انہوں نے پروپگنڈا کیا حکومت میں حکومت الگ بنا رہے ہیں مملکت میں مملکت الگ بنا رہے ہیں اسٹیٹ میں اسٹیٹ الگ بنا رہے ہیں یہ اسٹیٹ الگ بنانے کی بات کہی قوم کی ماں بہنوں کی آبرو بچایا انہوں نے انہوں نے جمے کو ختم کیا انہوں نے وہ سیڑھی دس ہزار سیڑھیوں کو ضبط کیا جو بلو فلم کے نام سے بازاروں کے اندر بکا کرتے تھے ان مسلمانوں کو توبہ تلا کرایا کہاں یہ سیڑھی دیکھ کر کل تمہاری ماؤں کی آبرو لٹ سکتی ہے کل تمہاری بہنوں کی آبرو لٹ سکتی ہے کل تمہاری بیٹیوں کی آبرو لٹ سکتی ہے تو سیڑھی کے دکانوں پر چھاپا مار مار کر جو کام وقت کی حکومت نہ کر سکی جو کام وقت کی پولیس نہ کر سکی جو چیز احتجاج سے نہ ہو سکا جو چیز میمورینڈم سے نہ ہو سکا مجبور ہو کر انہوں نے اس کو جو ہے سی ڈی ایس کو ضبط کیا اور چوک کے اندر دس ہزار سیڑھیوں کا بار لگا کر اس کو آگ لگا دی شمیم آنٹی کو مارا نہیں اس کی مہمان نوازی کی توبہ تلا کرا کر واپس کرایا اور وہ چائنیز مساج پارلر کے اندر جب انہوں نے مانا نہیں ان کا اغوا کر لیا اغوا کے جرم میں جامعہ رشیدیہ کے علماء کو گرا گرفتار کیا گیا تو دو پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر لیا اور کہا کہ دیکھو ہم دہشت گردی نہیں چاہتے یہ طالب علم علوم نبوت ہیں یہ معصوم ہیں ان کو چھوڑو ہم چھوڑیں گے کوئی خون خرابہ نہیں کیا فرض کرو فرض کرو یہ کام حکومت کا کرنے کا تھا انہوں نے نہیں کیا قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا شمیم آنٹی کے فحاشی کے اڈے پر ہاتھ ڈال دیا یہ پولیس والوں کا کام تھا انہوں نے کر لیا سی ڈیز کو ضبط کرنا پولیس والوں کا کام تھا انہوں نے کر لیا چائنیز مساج پارلر کے اندر عیاشی کو فہاشی کو ختم کرنا حکومت لا اینڈ آرڈر کا کام تھا قانون اس میں کون سا ایسا جرم ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چلایا جاتا پاکستان کی عدالت عزما میں مقدمہ چلایا جاتا لائبریری پر قبضہ ہو یا چائنیز مساج پارلر کی بات ہو یا سی ڈیز کو جلانا ہو یا شمیم آنٹی کو بلا کر جو ہے تلا کرا کر بھیجنا ہو اگر مقدمہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یا یوناٹیڈ نیشن کی سب سے بڑی عدالت میں یہ جو ہے عبد الرشید غازی اور ان کی بھائی پر مقدمہ چلایا جاتا تو اس میں کون سی دفعہ ایسی تھی کہ ان کو سزائے موت ہو سکتی تھی ان کو عمر قید کی سزا ہو سکتی تھی کوئی ایسا گھنونا جرم نہیں تھا ارے پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا تھا اسلام کے پرچم کے لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی تھی قرآن اور حدیث کو عام کرنے کے لیے جامعہ حفصہ کے علاقے کو اگر جو ہے سنتوں والا نہیں بنایا جائے گا تو کیا امریکہ کی گلیاں بنائی جائیں گی یا یورپ کے قہوہ خانے بنائے جائیں گے کیا جرم تھا ان کا کیا قصور تھا ان کا کیا غلطی تھی ان کی چلو مان لیا کہ غلطی انہوں نے کر بھی لی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ذمہ دار کا کام کیا تھا کہ وہ مساج پارلر پر جو ہے مقدمہ ٹھوک دے وہ جنا کڈے پر مقدمہ قائم کر دے وہ سی ڈیز بیچنے والوں پر مقدمہ قائم کرتے ان کو سیکورٹی دے کر ان کو امن دے کر انعام دے کر وہاں سے ان کو خالی کرا دیا اور جن لوگوں نے برائی کے خلاف آواز اٹھائی اس کو نگاہ میں رکھ لیا کہ اب اس کو جو ہے ختم کر کے رکھنا ہے ان کے جھوٹے خدا امریکہ کی طرف سے وہی آئی یہ جامعہ حفصہ کیا کر رہا ہے یہ جامعہ رشیدیہ کیا کر رہی ہے یہ جو ہے لال مسجد کا ملا عبد الرشید غازی اور عبداللہ غازی کیا کر رہا ہے اے جو ہے پرویز مشرف پالتو کتے یہاں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں دہشت گردی کی باتیں ہو رہی ہے لڑکیوں کے ہاتھ میں کتابوں کے بجائے آج ڈنڈا اور بلہ ہے اور آج جو ہے طالبان علوم نبوت کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بجائے کلاشن گوف اور اے کے فارٹی سیون ہے پرویز مشرف تو کیا کر رہا ہے دیکھ یہ جامعہ حفصہ کو ختم کر دے جامعہ رشیدیہ کو ختم کر دے لال مسجد کو ختم کر دے تو چنانچہ ایک سازش رچی گئی اور یہ کہا گیا یہ حکومت کے خلاف ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ سلطنت میں اپنی سلطنت اسلامی الگ بنانا چاہتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے خبر دی گئی اور اسی غرض سے امام کعبہ فضیرت الشیخ عبد الرحمان السدیس کو پاکستان بلایا گیا اور دعوت دی گئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حرم تشریف لا رہے ہیں لاکھوں لوگ کعبے کے امام کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے ایک جھلک ایک دیدار دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے لیکن عبد الرحمان کو بھی پتا نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے حضرت فضیلت الشیخ امام حرم کعبہ عبد الرحمان کو کہا گیا کہ یہ جامعہ حفصہ والے تشدد کرتے ہیں دہشت پسندی کرتے ہیں یہاں پر جو ہے جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے پرویز مشرف کے حکومت کے خلاف تختہ الٹنے کی سازش کی جا رہی ہے عبد الرحمان سدیس مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی امام کعبہ نے اور اپنی تقریر کے اندر کہا کہ جامعہ حسا والے اور لال مجید والے حکومت کے خلاف اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں غلط ہے اور سلطنت کے اندر اپنی الگ سلطنت بنا رہے ہیں ان کے سامنے جو نقشہ کھینچا گیا اس نقشے کے حساب سے فضیلت الشیخ عبد الرحمان سدیش نے بیان دے دیا جبکہ عبد الرشید غازی نے قدم چوم کر یہ کہا کہ عبد الرحمان امام کعبہ آپ کے قدم ہوں گے ہماری پگڑی ہوگی آئیے دیکھیں لال مسجد میں کون سا ہتھیار رکھا ہوا ہے لال مسجد میں کون سی دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے طالبان علوم نبوت ان لڑکیوں کو کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک مرتبہ آ کر دیکھیں لیکن حکومت نے نے چودھری شجاعت حسین نے یہ پالتو کتے پرویز مشرف نے عبد الرحمان سدیش امام حرم کعبہ کو لال مسجد جانے سے منع کر دیا کہا کہ آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے حالات گمنامی میں رکھے گئے غلط اطلاع دی گئی اس لیے عبد الرحمان سدیش نے ان کے سامنے جو سوال کیا گیا وہ سوال کا جواب دے کر عبد الرحمان سدیش چلے گئے لاکھوں لوگوں کو حضرت کے ذریعے سے یہ جو ہے امپریشن دینے کی کوشش کی کہ امام کعبہ بھی خود خلاف ہے لال مسجد کے امام کعبہ بھی خلاف ہے جامعہ حفصہ کے امام کعبہ بھی خلاف ہے جامعہ رشیدہ کے جب ذہن تیار ہو گیا تو دھیرے دھیرے لال مسجد کو جانے والی جو گلیاں ہیں ان گلیوں پر جو ہے کٹہرے اور جو ہے وہاں پر جو ہے باغ کا کاٹے لگا دیے گئے ملٹری کو سونپ دیا گیا اور دھیرے دھیرے ان کے دائرے کو تنگ کیا جانے لگا پہلے پانی کو بند کر دیا گیا گیس کلیکشن کو بند کر دیا گیا بجلی کو بند کر دیا گیا اور پھر کہا گیا عبد الرشید غازی اور عبداللہ غازی کو کہ تم دونوں اپنے پورے طالبوں کے ساتھ سلنڈر ہو جاؤ ان دونوں نے کہا ہم سلنڈر نہیں ہوں گے ہم جام شہادت کو نوش کر سکتے ہیں ہمارے مطالبات اسلام کے مطالبات ہے ہم اپنے لیے جینا مرنا نہیں جاتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد یہاں پر زندہ ہو ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے انجمن مکاتی مدارس یہاں پر ہے ہندوستان کے اندر ایسے ہی پاکستان کے اندر وفاق المدارس ہے وفاق المدارس پورے پاکستان کی مدارس کی یونٹ ایک یونین ہے اس یونین نے جامعہ حفصہ کو نکال دیا جامعہ رشیدہ کو نکال دیا کہا کہ تمہارے اندر سختی ہے اس وجہ سے لوگ ہمیں الزام لگائیں گے ہم متفق ہیں تمہارے خیالوں سے یہ کہہ کر حضرت مولانا رفیع عثمانی حضرت مولانا شفیع صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے نکال دیتے ہیں وفاق المدارس نے نکال بھی دیا لیکن حکومت کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا ملٹری کے گھیرے کو تنگ کیا جانے لگا تنگ کیا جانے لگا خان صاحب جو وہاں کے جمعیت علماء اسلام کے صدر ہیں ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تمام مذاکرات اور تمام جو ہے آپس کے مصالحتی فارمولے ناکام ہو گئے آخر میں یعنی چارشمے کے دن فائرنگ ہوئی منگل کی رات کو حضرت مولانا رفیع عثمانی اور حضرت ضیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند جو وہاں کے مذہبی وفاقی امور کے ذمہ دار ہیں اعجاز الحق جو وہاں کے وزیر ہیں یہ دونوں مل کر کچھ وزرا کو لے کر چودھری شجاعت حسین کو لے کر ایک فارمولہ مصالحت کا تیار کیا کہا کہ اب جو ہے اگر اس مدرسے پر حملہ ہوگا مدارس بدنام ہو جائیں گے اسلام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا مسلمان زلیل و خار ہو جائیں گے حضرت مولانا رفیع عثمانی اور اعجاز الحق جو حضرت ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہیں چودھری چودھری شجاعت شجاعت حسین حسین کے پاس گئے عظیم درانی اور تاریخ عظیم ان دونوں وزیروں کو بلا بلا لیا اور لینے کے بعد کہا ٹھیک ہے ایک فارمولہ ایسا تیار کرو حکومت کی ناک بھی نہ کٹے اور عبداللہ غازی کی مراد بھی پوری ہو جائے کوئی حملہ نہ ہو کوئی فائرنگ نہ ہو کوئی خون خرابہ نہ ہو کئی راتوں سے یہ لوگ جگ چکے تھے یہ لوگ امت کے سلسلے میں پریشان ہو چکے تھے ان کی رات کی نیند حرام ہو چکی تھی جن کا کھانا حرام ہو چکا تھا حضرت مولانا رفیع عثمانی اس کی قیادت کر رہے تھے امیر جماعت تھے ان کو ایک گاڑی کے اندر بٹھایا گیا ان کے ساتھ مولانا زاہد الرشیدی تھے اور ان کے ساتھ تاریخ اعظم تھے اور ان کے ساتھ اعجاز الحق تھے اور ان کے ساتھ عظیم درانی تھے یہ چھ سات آدمی اور ان کے قادموں کے قافلوں کی گاڑی گئی لال مسجد کے پاس وہاں پر رینجرز اور وہاں پر فوج تعینات تھی ان کو جانے نہیں دیا گیا لیکن جب پرویز مشرف کا پروانہ دکھایا گیا تو ان کو آگے بڑھنے دیا گیا لیکن لال مسجد کے دروازے اور جامعہ ہفتہ کے دروازے پر جب گئے ان کو کہا کہ ہرگز جانے کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے تو وہاں کے ملٹری والوں نے کہا اگر آپ جائیں گے یہ لوگ آپ کو اغوا کر لیں گے اور پھر حکومت سے اپنے مطالبات پورے کروائیں گے تو حضرت مولانا رفیع عثمانی دامت دامد تم نے کہا یہ ہمارے بھائی ہے ہم ان سے ملنا چاہیں گے آپ جو ہے ان کے متعلق اس کے باوجود ان کو اجازت نہیں دی گئی تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کان میں مولانا رفیع عثمانی کے دیکھو یہاں پر رینجر پھیلے ہوئے ہیں فوج کے لوگ درختوں میں چھپے بیٹھے ہیں ممکن ہے یہ گولی آپ کے قافلے پر داغ دیں گے اور الزام مولانا عبد الرشید غازی پر لگا دیں گے اس لیے بہتر ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے تو چنانچہ لال مسجد کے ہاتھے میں داخل ہوئے بغیر ایک دو منزلہ انڈر گراؤنڈ عمارت تھی اور اوپر ایک گھر تھا تنگ گھر تھا اس تنگ گھر کے اندر ان کے جو خدام تھے وہ زیر زمین چلے گئے انڈر گراؤنڈ میں اوپر جو ہے پھر یہ کچھ لوگ بیٹھ گئے مولانا رفیع اسمانی مولانا راشد اور تاریخ عظیم اور عظیم درانی اور یہ جو ہے چودھری شجاعت حسین یہ سب بیٹھ کر ایک فارمولہ انہوں نے تیار کیا فارمولے پر دستخط کرانے کے لیے مولانا عبد الرشید غازی کو فون سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ مجھے میرے ضروری ساز و سامان کے ساتھ میرے گاؤں کے گھر میری فیملی والوں کے ساتھ مجھے نظر بند کر دیا جائے نہ مجھے جیل میں رکھا جائے نہ مجھے قید خانے میں رکھا جائے کیوں اس لیے کہ یہ جو تم نے سلوک کیا طالبان علوم نبوت کے کپڑے نکال کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیچھے جو ہے ہاتھ باندھ کر ایک دہشت گرد کی طرح تم کھینچ کر لے کر گئے اور ہمارے بھائی کو گرفتار کر کر برخا پہنا کر تم نے جیسا زریل کیا میڈیا کے سامنے پیش کیا اللہ کی قسم ایک ہجڑا بھی برقع پہن کر نہیں بھاگتا دھوکے سے گرفتار کر کر مولانا عبداللہ کو برخا پہنا کر عورتوں کی سب پہ کھڑا کر کر کیمرہ کشی کی گئی اس منظر کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئے عبد الرشید غازی کہاں یہ ذلت کی زندگی میں گلے نہیں لگاتا میں شہید ہونا چاہوں گا میں برخا نہیں پہنوں گا میں ہاتھ پیچھے نہیں بنواؤں گا میں آنکھوں پر اپنی جبے کی امامے کی پٹی نہیں بنواؤں گا تو چنانچہ فون کی بیٹری ختم ہو گئی جب بیٹری ختم ہو گئی تو دوسرا فون دے کر بھیجا گیا عبد الرشید غازی مصالحت ہو چکی تھی کسی کا خون نہیں بہ سکتا تھا ایک گولی نہیں چل سکتی تھی مصالحت مکمل ہو چکی چکی تھی عبد الرشید غازی اپنے گھر کے اندر بند ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے فارمولا تیار ہو چکا تھا اس جو ہے قبیس ملون کتے کا فون آیا پرویز مشرف کا شجاعت کو چودھری شجاعت کو کہا کہ ایک مرتبہ یہ فارمولا ہمیں بھی دکھا لو تو چنا کے چودھری شجاعت کہنے لگے فارمولا تو تیار ہو گیا ایک مرتبہ پرویز مشرف کو میں دکھا لوں گا چنانچہ یہ کہہ کر وزیر اعظم کے دفتر وہ گیا چودھری شجاعت حسین اور جا کر جب فارمولا دکھایا تو اس کے اندر یہ شرط تھی کہ عبد الرشید غازی اپنے گاؤں کے مکان میں بند ہوں گے اپنے گاؤں کا مکان وہ لفظ کاٹ دیا کہا اپنے گھر میں گھر میں بند ہوں گے یہ جو ہے فارمولے کے اندر رد و بدل کر دیا گیا جب فارمولے کو بدل کر لایا گیا رات کے ڈھائی بج چکے تھے حضرت مولانا رفیع عثمانی کہتے ہیں کہ قیامت کی ایک ایک گھڑی ہم پر سے بیت رہی تھی ہم پر سے گزر رہی تھی اور پھر یہ وقفہ کہ اب جو ہے پرویز مشرف نے بلا لیا اور وزیر اعظم نے بلا لیا ہے ہمارے لیے کوئی قیامت سے کم نہیں تھا ہم ٹک ٹکی باندھ کر جواب کا انتظار کر رہے تھے تو چنانچہ چودھری شجاعت حسین وہ فارمولہ جو مصالحت کا تھا اس کو جب لے کر آئے تو ہم نے مولانا رفیع عثمانی کہتے ہیں ہم نے جب اس کو پڑھا تو اس میں گاؤں کا گھر کاٹ کر گھر میں قید کیا جائے گا تو عبد الرشید غازی سے فون پر رابطہ کیا گیا عبد الرشید غازی نے کہا اس گھر سے مراد ان کا جیل خانہ ہو سکتا ہے اس گھر سے مراد ان کا اپنا خاص گھر ہو سکتا ہے نہیں میں موت کو جامع شہادت کو گلے لگا لوں گا اس فارمولے پر دستخط نہیں کرتا مولانا رفیع عثمانی نے کہا ارے بھائی چودھری شجاعت تم نے کیا کر دیا ہم نے بڑی مشکلوں سے دونوں طرف تیار کیا تھا فارمولا چودھری شجاعت نے کہا اس کی زیرکس کافی ایوان مملکت اور ایوان صدارت میں محفوظ ہے ایک ہر رد و بدل نہیں ہو سکتا اتنی باتیں چل رہی رہی تھی ایک جو ہے فوج کا مینیجر آیا اور آ کر جو ہے گھڑی کو دکھایا کہنے لگا کہ آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا پندرہ منٹ بیت چکے ہیں اب پندرہ منٹ میں یس یا نو ہاں یا نہ کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے حضرت مولانا رفیع عثمانی فرماتے ہیں قیامت کی گھڑیاں ہم پر بیت رہی تھی مایوسی کا عالم چھایا ہوا تھا لیکن آخری امید کی کرن تھی وہ یہ تھا کہ مولانا عبداللہ غازی کا جو نمائندہ تھا وہ نمائندہ یہاں پر موجود تھا حضرت مولانا رفیع عثمانی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تو وقت ختم ہو رہا ہے اور ان ملٹری والوں کی نیتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے گرفتار کر لیں ہو سکتا ہے فائرنگ کر دیں ہو سکتا ہے خون خرابہ کر دیں تو چنانچہ چلیں تو فرماتے ہیں بڑی مایوسی کے عالم میں اعجاز الحق صاحب فرما رہے تھے جو ضیاء الحق کے فرزند ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ فارمولہ سکسیس اور کامیاب ہو جاتا سب سے پہلے سر دھونے کے لیے میں عمرے کے لیے چلا جاتا کوئی کہنے لگا کہ میں دو رکعت شکرانے پڑتا کوئی کہنے لگا میں شکرانے کے طور پر دس روزے رکھتا لیکن اس کمینے پرویز مشرف نہیں چاہتا تھا کہ مصالحت اور کمپرومائز ہو جائے یہاں پر خون خرابہ نہ ہو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو تو لہذا اس نے کیا کیا ایسی شرائط رکھی عبد الرشید غازی کے مزاج کو جان کر وہ جو نہیں مانتے تھے تو یہ جانے لگے آخر کی ایک امید کی آخری کرن یہ تھی عبداللہ غازی کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا یہ نمائندے ہیں عبد الرشید غازی ہیں دیکھو دونوں میں بات کرا لو اگر ہو جاتی ہے تو فبیحا اگر نہیں ہوتی ہے تو خدا ہی بالک یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فجر کی نماز پہنچتے پہنچتے اپنے گھر پہنچ ہی رہے تھے گولیوں کی آواز ہونے لگی اور وہاں دھماکے ہونے لگے حملہ ہونے لگا یہاں ان جو ہے معصوم بچیوں کے خون کے پرختے خون کے فوارے نکلنے لگے عبد الرشید غازی نے آخری ایک پیغام مولانا رفیع عثمانی نے اپنے خطب جمعہ کے اندر کہا کہ یہ کہا مجھے اپنی زندگی سے کوئی محبت نہیں اپنی بیوی بچوں سے کوئی محبت نہیں ایک بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی آخری بات کہ مولانا رفیع عثمانی اور ان کے دستے سے کم سے کم ایک مرتبہ آ کر ہمارے مدرسے اور مسجد کو دیکھ لو ورنہ میری شہادت کے بعد ہتھیارات کو لا کر میرے مدرسے میں رکھ کر قوم کے لوگوں کو کہیں گے اس مدرسے میں تعلیم نہیں دہشت گردی ہو رہی ہے آخری مرتبہ انہوں نے فائنل بات یہ کہی لیکن جو ہے یہ میجر جو تھے فوج کے ان کو جانے نہیں دیا ورنہ یہ گواہ بنتے کہ مدرسے کے احاطے میں کوئی ہتھیار نہیں تھا مدرسے کے احاطے میں کوئی گولہ بارود نہیں تھا عبد الرشید غازی کی اہلیہ محترمہ نے اپنی طالبات سے کہا ہر طالب علم عورت لڑکی آزاد ہے چاہے تو وہ یہاں سے نکل سکتی ہے چاہے تو وہ یہاں سے جا سکتی ہے طالب علم کی ایک جماعت نکل گئی طلبہ کی ایک جماعت نکل گئی لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے کہا ہم نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کے لیے جینے کے لیے ہم نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کے لیے مرنے کے لیے تو چنانچہ وہ حکومت پاکستان جو اسلام کے نام پر بنی اور مسلمانوں کے نام پر بنی جو قرآن کے نام پر بنی جو حدیث کے نام پر بنی بش کے جھوٹے خدا کے اشارے پر وہ ننگا ناچ ناچا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شبی قائم کرنے کی کوشش کی کہ جامعہ حفصہ کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی لال مسجد دہشت گردی کا اڈا تھا اور عبد الرشید غازی ان کے جو ہے تربیت کرنے والے تھے لیکن میرے بھائی یہ حقیقت جو آپ نے سنی اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ایک ہتھیار اندر نہیں تھا چھوٹا موٹا دس جو ہے ہتھیار رکھے ہوں گے ڈنڈا رکھا رکھے ہوں گے عبد الرشید غازی نے صاف کہا تھا کہ میری شہادت کے بعد کئی ہتھیارات کو یہاں پر لوگ رکھ کر پھر جو ہے بدنام کریں گے جب جو ہے تل طالبات شہید ہو گئیں اور طلبا کے لاشوں کے ڈھیر وہاں پر پڑ گئے کے پیاسے تڑپنے لگے اور فوج نے اس ٹوٹے ملبے پر اپنا قبضہ لیا تو وہاں دیکھا کہ جمعوں کے اندر خون سے لکھا ہوا تھا کہ لڑکیاں لکھی ہوئی تھی محیا و مماتی اللہ رب العالمین ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے یہ ہے وہ داستان میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں جو جامعہ جو ہے حفصہ کی ہے اور جامعہ فریدیا کی ہے اور لال مسجد کی ہے اور یہ وہ کہانی ہے جسے آج میڈیا پیش کر رہا ہے آج امریکہ بیان کر رہا ہے انہوں نے جو کام کیا یہ وہ کام تھا جو حکومت کا تھا وہ کام تھا جو مسلمانوں کا تھا وہ کام تھا اسلامی سلطنت کا تھا لیکن یہ جرم ہو گیا اور وزیرستان کے اندر بمباری کرنا پاکستان کے اندر طالبان کے نام پر القاعدہ کوئی جمع تھی نہیں اس کے نام پر جو ہے بمباری کرنا آج جو ہے امن پسندی کی علامت ہے آپ جمعہ کی نماز کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کو غارت نہ کرے تباہ نہ کرے سورہ تغابن جو کلام پاک کے قدسمی اللہ کے پارے میں ہیں تین مرتبہ پڑھ کر پرویز مشرف اور وہ لوگ جنہوں نے جامعہ ہفتہ کو برباد کیا جنہوں نے جامعہ رشیدیہ کو برباد کیا جنہوں نے لال مسجد کو سرخون سے رنگ دیا تین مرتبہ سورے تعاون پڑھ کر ان کے حق میں بد دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اللہ ان کو تباہ کرے اللہ ان کو برباد کرے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی شبی کو قوم کے سامنے برے طریقے سے پیش کیا انہوں نے یہودیوں کو خوش کیا انہوں نے عیسائیوں کو خوش کیا انہوں نے زانیوں کو خوش خوش کیا انہوں نے شرابیوں کو خوش کیا ضرور ان کے حق میں بد دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھ لیں گے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ان کے پاس کتنا برا وقت لائے گا ابھی جو ہے پرویز مشرف امریکہ کے حلق کا کاٹا بن چکا ہے ابھی جو ہے پرویز مشرف تنگ ہوتا جا رہا ہے گھیرا انشاءاللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اس کی تباہی کو دیکھیں گے ہم اس کی بربادی کو دیکھیں گے حضرات یہ وہ سچی حقیقتیں ہیں جو جامعہ حفصہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جامعہ رشیدیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور لال مسجد سے تعلق رکھتی ہیں پھر وہ خون کا جو ہے خونی ڈرامہ اس رات میں اور دن میں کھیلا گیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر چاہتی حکومت کھانا پینا بند کر کر یا ایسی گیس چھوڑ کر کہ آدمی اس گیس کو سنگنے کے بعد سو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے ہے گرفتار کر سکتے تھے لیکن بش کو خوش کرنے کے لیے خون کی ہولی کو کھیلا گیا معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا طلبا کو ذلیل کیا گیا اور عبد الرشید غازی کو شہید کیا گیا یہ صرف بش کو خوش کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھے کہ ہم نے اگر جامعہ حفصہ کا نام لیا ہمیں کسی ملک سے کوئی مانا اور مطلب نہیں ہے پوری دنیا کے مدرسے ایک ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پر بایا جیسے جسم میں اگر پیر میں کاٹا چپتا ہے زبان سے آہ نکلتی ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں ایسے پوری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے ایسے ہماری پوری مسجدیں ایک طرح ہیں ایک جسم ہیں ایسا نہیں انڈونیشیا کی الگ مسجد ہے پاکستان کی الگ مسجد ہے یا یہ کہ ملیشیا کا الگ مدرسہ سنگاپور کا الگ مدرسہ پورے مدرسے صفا چبوتری کی اولاد ہیں پورے مدرسے دار رقم کی بیٹیاں ہیں پورے مدرسے دارلوم کی اولاد ہیں دنیا کے کسی چپے میں کسی مدرسے پر ظلم ہوتا ہے اور جو ہے ہتھیار وہاں پر جو ہے جمع کیے جاتے ہیں اور وہاں تشدد ہوتا ہے تو ہمیں اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ اس مدرسے سے لینا دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اہل علم کا تحفظ فرمائیں اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ ان بورا نشینوں کی حفاظت فرمائے اللہ پرویز مشرف کو تباہ برباد کرے اللہ تبارک تعالیٰ مدارس اسلامیہ کے دشمنوں کو نیست نابود کرے و خار کرے ہاں، ان اگلی جمعہ جو ضروری باتیں پہلی جمعہ باقی رہ گئی اگلی جمعہ بیان کی جائیں گی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین